صدق اللہ مولانا العظیم میں عرض کر چکا اوپر فرمایا تھا کہ اہل کتاب یہودی ہوں یا عیسائی دونوں کے دونوں اس چکر میں ہمیشہ رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایمان والوں کو گمراہ کریں اور سور بکرا میں پڑھ چکے کہ کیوں گمراہ کرنا چاہتے ہیں حسدم من عندی انفسہم اپنی طرف سے جلن کی وجہ سے وہ دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کا اتنا صالح معاشرہ پاکیزہ اور مقدس معاشرہ باپ اور بیٹے کے تعلق بھائی بھائی کے تعلق میاں بیوی کے تعلق ایسے پریم اور ایسی محبت سے آپس میں رہتے ہیں یہ جلتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو سب دھرم بھرم ہو گیا بیٹی کو باپ نہیں پوچھ سکتا ہے کہ کہاں رات گزاری بیٹے سے کہاں سوال کر سکتا ہے بیوی سے بھی نہیں پوچھ سکتا ہے ایسے تباہ شدہ اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں پھر آپ کے معاشرے کو دیکھتے ہیں پھر نتیجہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم جہنم میں جا رہے ہیں یہ جنت میں جا رہے ہیں چلتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی تمنا ہے کاش کے ایمان والوں کے معاشرے کو بھی خراب کر دیں ان کو بھی دھرم بھرم کر دیں اور ان کو گمراہ کریں اس کی ایک زندہ مثال پیش کی جا رہی ہے مالک ابن سیف نام کا ایک یہودی تھا بڑا زبردست یہودی عالم اس نے اپنے کچھ شاگرد تیار کیے انہوں نے کہا ایسا کرو صبح سویرے جاؤ مسلمانوں کی مجلس میں اور جا کر ایمان کا اعلان کرو اور کلمہ پڑھو اور کہو ہم بھی مسلمان ہونے کے لیے آئے ہیں ہم نے بہت غور و فکر کیا قرآن پر پیمبر آخر ازمٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار پر اور ان نشانیوں پر جو ہماری کتابوں میں آپ کی بیان ہوئی ہیں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہی دین سچا ہے ایمان لے آؤ صبح کے وقت میں لیکن شام کو انکار کر دینا لوگ پوچھیں گے کیا ہوا کہنا کیا بتائیں یار دور کے ڈھول سہانے دور سے سنتے تھے ڈم ڈم ڈم ڈم مگر قریب آئے تو بہت عجیب قسم کے لوگ او ہو توبہ توبہ توبہ ان سے تو خدا بچائے یہ بہت برا دین ہے نتیجہ کیا نکلے گا جو کمزور قسم کے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے یار یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں ایک دن بھی یہ مسلمان نہیں رہ سکے تو ضرور کوئی نہ کوئی خرابی ہے ہو سکتا ہے کہ اس بہانے سے مسلمان بھی واپس کافر ہو جائیں کچھ کمزور مسلمان کچھ نئے نئے مسلمان اور اگر وہ واپس نہ آئے تو کم سے کم اتنا تو ہو جائے گا کہ نئے لوگ ایمان میں نہیں آ سکیں گے یہ شرارت انہوں نے اس وقت میں کی لیکن یہ واقعہ جب آپ کے سامنے پیش آیا تو گویا اشارہ تھا کہ قیامت تک اس طرح کے بد باطن پیدا ہوتے رہیں گے اور ایمان والوں کو مرتد کرنے کی کوششیں اور تحریکیں ان کی جاری رہیں گی وقالت طای من اہل الكتاب اور کہا ایک جماعت نے میں نے مالک ابن سیف ایک آدمی کا نام لیا بطور مثال ورنہ اس طرح کی ایک ٹیم کھڑی ہو گئی تھی ان کی جو صرف یہی تعلیم دیتی تھی اپنے مریدوں کو اور اپنے شاگردوں کو وکالت طوی من اہل الكتاب اور کہا ایک جماعت نے کتاب والوں میں سے آمنو ایمان لے آؤ بالذی اس چیز پر ان ضلع جو نازل کی گئی الدین آمن ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں ایمان لے آؤ وجہ نہاری دن کے شروع میں دن کے چہرے میں یعنی دن کے شروع میں وقف رو آخر ہو اور انکار کر دو ان کا دن کے آخر میں لعلہم یرجعون شاید کہ وہ بھی واپس آ جائیں وہ بھی پلٹ آئیں واپس آ جائیں اور وہ بھی کفر اختیار کر لیں آج جو بے شمار عیسائی اور یہودی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھ رہا ہے کوئی قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کر رہا ہے باقی نظر میں گہرائی سے اگر آپ دیکھیں تو آپ یقینی طور پر اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ سب کچھ بھی اسی سوچ کے لیے کر رہے ہیں آپ کی سیرت لکھیں گے اور کہیں گے آہا ایسے انسان تو کائنات میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے البتہ کچھ باتیں بہت بری یہ کس لیے تاکہ سارے جھوٹ کو کوئی ہضم نہیں کر سکے گا تو کچھ سچ باتیں بھی ملائی جائیں اور اس سچ کے کا کیپسول بنا کر اس کے اندر جھوٹ لوگوں کی حلق سے اتارا جائے اور لوگ کنفیوژن میں مبتلا ہو جائیں الا ماشاء اللہ کوئی اخلاص سے بھی محنت کر رہا ہو اس کا بھی انکار نہیں ہے لیکن بہت بڑی تعداد جو کچھ کر رہی ہے وہ صرف اسی لیے کر رہی ہے اور بے شمار مسلمان بھی بے وقوف بنتے جا رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یار واقعی کمال کیا یہ تو عیسائیوں نے اس بات کو مان لیا جیسا کہ ہم ان کی تصدیق کے منتظر ہیں کہ وہ مانیں گے تو سچا ہو جائے گا وہ نہیں مانیں گے تو شاید سچا ہی نہ ہو لیکن اندر سے کمزور تھے اور کمزور آدمی ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میرا بندہ ہی نہ پھسل جائے آپ جال پھینکتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے اگر جال کمزور ہو تو ڈر رہتا ہے کہ کہیں مچھلی جال کوئی نہ لے جائے تو یہ اپنے مریدوں کو بھیجتے تھے مگر ساتھ میں کہتے تھے والا تو منو اور دل سے ایمان نہیں لے آنا اللہ لمن تبع نکم مگر اس کی بات ماننا جو تمہارے دین کی پیروی کرے جو تمہارے دین کی پیروی کرے دل سے اسی کی بات نہیں اسی کی بات ماننا کہیں سچا مچا مسلمان نہیں ہو جانا خالی دکھانے کے لیے مسلمان بننا ہے ان الہدا اللہ اپ فرما دیجئے بے شک ہدایت ہد اللہ اللہ کی ہدایت ہے اور تم مسلمانوں سے صرف اس لیے چڑتے احد مثل ما اوتیتم کہ دیا جائے کسی کو مثل ما اوتیتم اس کے جیسا جیسا کہ تم کو دیا گیا تھا تم اس لیے چڑ گئے کہ ہمیں تورات ملی ہمیں انجیل ملی ہمیں اللہ کے پیمبر ملے یہ چیز کسی اور کو کیوں ملے صرف اس لیے او یحاجوکم عند ربکم یا اس وجہ سے کہ تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے عند ربکم تمہارے رب کے پاس یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے یہ تو میں نے ایک محضوف عبارت نکال کر ترجمہ کیا اور یہ ترجمہ علامہ قرطبی کا ہے اس کے علاوہ بھی بہت تفسیریں کی گئیں ہمارے ہیں جو مشہور تفسیر ہے اور جس کو الفاظ سے جوڑا جا سکتا ہے وہ یہ تفسیر ہے کہ اس عبارت کا انوتا کا تعلق آپ لا تؤمنو سے جوڑیے ولا تؤمنو اور مت تم یقین کرو اور مت تم تصدیق کرو اس بات کی انوتا آح تم کہ دیا جائے گا کسی کو مثل ما اوتی تم جیسا کہ تم کو دیا گیا تھا دل سے یقین نہیں کرنا اور اقرار بھی نہیں کرنا کہ کوئی کسی کو وہ چیز دی جا سکتی ہے جو کہ تم کو دی گئی ہے تو اس کا تعلق کس سے ہو گیا ولا تؤمنو سے مشکل آیت ہے ترجمے کے او یحاجوکم عند ربکم یا اس بات کی تصدیق بھی نہیں کرنا کہ وہ جھگڑا کریں گے تم سے تمہارے رب کے سامنے کہ یہ عیسائی اور یہودی ہیں جن کو ہم نے دین کی دعوت دی تھی مگر اے پروردگار تم نے انہوں نے تیرے دین کو نہیں مانا اس بات کی تصدیق بھی نہیں کرنا اور اس دوسرے جملے کا ایک دوسرا ترجمہ بھی کیا گیا کہ او بمانا الا ان ہو جیسا کہ آپ نحو میں پڑھ چکے تو پھر ترجمہ کیا ہوگا اور نہ تصدیق کرنا اور نہ ماننا کسی اس بات کو کہ کسی کو وہ چیز دی جا سکتی ہے جو تم کو دی گئی ہے یہاں تک کہ اگر تم تصدیق کر لو گے تو وہ جھگڑا کریں گے تم سے اندر رب بھی تم تمہارے رب کے پاس یہ تفسیر زیادہ اچھی اس لیے لگتی ہے کہ کل ہم کسی طرح کا دوسرا مقام پڑھ چکے ہیں کہ وہاں بھی یہودیوں نے کیا کہا تھا کہ مسلمانوں کے سامنے یہ اقرار نہیں کرنا کہ یہ وہی آخری پیمبر ہیں اگر اقرار کر لو گے تو کل قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ خدایا ان یہودیوں نے تو مانا تھا کہ یہ آخری پیمبر ہیں مگر پھر بھی ایمان نہیں لائے تو کہا اقرار نہیں کریں گے تو تب بھی تو اللہ کو معلوم ہے کہاں مانیں گے ہم کہیں گے پتہ ہی نہیں چلا کہ آخری نبی آ گیا تھا اس لحاظ سے او یہاں تک کہ وہ جھگڑا کریں تم سے عند ربکم تمہارے رب کے پاس قل ان الفضل بید اللہ آپ فرما دیجئے فضل اور مہربانی اللہ کے ہاتھ میں ہے کس پر کب مہربانی کرے کون سی مہربانی کرے وہ تم سے پوچھ کر کے دے گا تم کہتے ہو کہ کسی کو نہیں دی جا سکتی ہے وہ چیز جو تم کو دی گئی ہے یوتی ہی معیش وہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے وہ اللہ علیم اور اللہ وسعت والا ہے علیم جاننے والا ہے یختص برحمتی من معیشہ خاص کرتا ہے اپنی مہربانی کے ساتھ معیش جس کو چاہتا ہے اور اب اس نے خاص کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے یہ بھی قرآن کریم کا کمال ہے کہ وہ ایک لاٹھی سے کسی قوم کو نہیں ہانکتا ہے اگر آپ کسی قوم کی صرف برائیاں بیان کرتے چلے جائیں اور ان کی اچھائی کو نہ ابھاریں تو قوم میں نفرت پیدا ہوگی اور لوگ کہیں گے کہ یہ تو کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے پھر دشمنیاں پیدا ہوں گی اسی لیے قرآن پاک جگہ جگہ جو ان میں اچھا طبقہ ہے ان کو الگ کرتا ہے ہم پہلے سارے کے آخر میں بھی پڑھ چکے ان میں سے کچھ ہیں یترون تلاوت تلاوتی حق تلاوت ہی وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسے کہ تلاوت کا حق ہے یہ اچھا طبقہ تھا اس کو الگ کیا گیا یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی اسی طریقے سے دو قسم کے لوگ تھے اچھے لوگوں کو الگ کیا اور فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ایمان نصیب ہو رہا ہے اور ایمان نصیب ہونے کے لیے ان اچھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہیں ان کی برکت سے پھر ایمان نصیب ہوتا ہے یا بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ جس زمین کے اندر کچھ نہ کچھ رویدگی ہو کچھ نہ کچھ زندگی کے آثار ہوں بارش پڑنے سے وہی زمین زندہ ہوتی ہے اور جو بالکل بنجر اور مردہ ہو چکی ہو اس کو بارش پڑنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ان میں کچھ لوگ بالکل مردہ ہیں مگر کچھ ہیں جن میں ابھی زندگی کے آثار موجود ہیں کیسے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہل کتاب میں سے یہودیوں اور عیسائیوں دونوں میں سے ہو سکتے ہیں من کچھ ایسے لوگ ہیں انتا من ہو اگر آپ امانت رکھیں گے ان کے پاس بے قن فارن ایک ڈھیر سونے کا یو ادبی کا تو وہ ادا کر دے گا اس ڈھیر کو آپ کی طرف سونے کا ایک ڈھیر اس کے پاس امانت رکھیے مگر اس ڈھیر کے لیے وہ بےمان نہیں بنے گا برس ہاں برس کے بعد آپ واپس آئیں گے پورے کا پورا آپ کو دے دے گا اور یہی وہ امانت دار طبقہ ہے جس کو اللہ ایمان نصیب کر رہا ہے یہودیوں میں سے بھی اور عیسائیوں میں سے بھی چنانچہ عبداللہ ابن السلام کے لیے ہماری تاریخ میں نہیں یہودیوں کی تاریخ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ان کے پاس کسی نے بارہ اوقیہ سونا رکھا جو آج کل کے حساب سے سمجھیے کہ دس بارہ لاکھ روپے بنتے ہیں بارہ اوکیا سونا رکھا ایک اوکیا ایک درہم کا اور ایک درہم تین ماشے کا کتنا بنتا ہے بارہ اوکیا سونا رکھا اور ایک زمانے کے بعد وہ آدمی آیا وہ بیچارہ بھول بھی چکا تھا ڈرتا ڈرتا گیا کہاں یاد ہوگا کہنے لگا جی آپ کے پاس ایک امانت رکھی تھی اندر سے نکال کر کے لائے کہ یہ ساری کی ساری تیری امانت اس کو کسی نے ہلایا بھی نہیں بلکہ تیری گچڑی کو کھول کر کسی نے دیکھا بھی نہیں یہی وہ امانت دار طبقہ ہے جس کو ایمان نصیب ہوتا ہے اسی کو میں نے کہا کہ جن کی آتما کسی نہ کسی طور پر زندہ ہوتی ہے آج بھی وہی لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں جن سے کچھ نہ کچھ نیکی کے کام ہوئے جن کی آتما ابھی تک کسی نہ کسی طور پر زندہ ہے اور جس کھیتی دا کچھ نہ رہا کی سکا کی ہریا جو بالکل مر گئی جن کی آتما ان کو بارش پڑنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ایک طبقہ یہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ ہوں من ہوں دینار اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کے پاس امانت رکھو گے تم ایک دینار کو ایک دینار کو لا ادھی ہی اس زمانے کے لحاظ سے ایک روپے کو آج کے لحاظ سے کہہ دیجئے دو چار ہزار روپے کو لا یو اتی کا نہیں ادا کرے گا وہ اس کو تمہارے سامنے الا ما دمت علیہ قائمہ مگر یہ کہ تم مسلسل رہے اس کے اوپر کھڑا مسلسل رہے کھڑا دے دے دے پھر تنگ ہو کر کے شاید دے دے ورنہ دے گا نہیں اور یہ واقعہ بھی پیش آیا فخاص ابن عزورہ نام کا ایک یہودی ہے ایک مشرق نے مکی نے جو ان کے ہاں مزدوری کرتا تھا اس نے ایک روپیہ دے دیا اس کو کہ جب میں گھر جاؤں گا کسی بڑے دن کے موقع پر تو تب تیرے سے لے لوں گا اس طرح کہیں میرے سے کہیں خرچ نہ ہو جائے صرف ایک روپیہ وہ بیچارہ جب دن آیا جانے کا تو آیا اس کے پاس اور یہ فخاص ابن عزورہ ان کا زبردست عالم تھا اس کے بھاری تعداد میں شاگرد اور مرید تھے پڑھاتا تھا یہ بیچارہ لینے کے لیے آیا اتفاق سے جب دینے کے لیے آیا تھا اس وقت میں بھی اس کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے اور جب لینے کے لیے آیا اس وقت میں بھی شاگرد بیٹھے ہیں اس نے کہا حضرت وہ ایک روپیہ آپ کے پاس امانت رکھا تھا اس نے کہا کون سا روپیہ کون سا حضرت مجھے تو نہیں معلوم کس کے پاس رکھا تھا کب رکھا تھا یہ بیچارہ سر پیٹ کر رہ گیا ہے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں رکھا واپس چلا گیا بیچارہ روتا دھوتا ایک مرید نے کہا حضرت رکھا تو تھا فلانے دن اس نے جواب دیا جانے دے یار پتا ہے یہ کون ہیں یہ امی لوگ ہیں مشرق ہیں مشرقوں کا مال جس طرح ہو اس طرح ہڑپ کرنا چاہیے یہی سوچ آج اہل بدت کی بھی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے جیسے سود لیا جا سکے ویسے لینا چاہیے ہاں، کہتے ہیں الحرب ہے جہاں سود لینے میں کوئی حرج نہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں دار تو بہت کرتے موت پڑتی ہے تو وہ نہیں وہ تو ہمارا پردادا نہیں کر سکا انگریزوں کا پٹھو تو ہم کہاں کریں گے لیکن سود کھانے کے لیے کہتا ہے یہ امی ہے ان سے لوٹو جس سے مال لوٹا جائے ہم نے محنت کی ہے پڑھا ہے فیسیں دی ہیں اور پھر ان کو پڑھا رہے ہیں تو فری میں پڑھائیں گے یہ بات اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا نہیں علینا ہم پر نہیں ہے فی امی امیوں کے بارے میں سبیل کوئی راستہ اور راستے سے مراد ہم پر کوئی گناہ نہیں سبیل و الزام سبیل و یوں پوری عبارت بنے گی ہم پر کوئی مواخذہ نہیں کوئی پکڑ نہیں امیوں کا مال جیسے لوٹا جا سکے لوٹو وہ الْكَذِبِ اور وہ کہتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹی بات وہ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے اور کہا اوپر قرآن پاک نے کہ اللہ یہ کہ تو کھڑا رہے اس کے سر کے اوپر وہاں بھی یہ واقعہ پیش آ گیا اس فخاز ابن آزورا کے شاگرد جو اس سے کہیں جلا ہوا تھا کبھی کان پکڑائے ہوں گے اس کے اس نے دیکھا کہ بڈھا پھنس گیا اب وہ چپکے سے گیا اس آدمی کے پاس اس نے کہا ایسا نہیں دے گا یہ مدینہ کی گلیوں میں شور مچا بول فخاز ابن آزورا میرا ایک روپیہ کھا گیا ایک روپیہ کھا گیا ایک روپیہ کھا گیا اور جب تو شور مچائے گا تو یہ اپنی بزرگی کے بدنام ہونے سے ڈرے گا پھر دے گا جب اس نے شور مچانا شروع کیا تو پھر فخاص نے خود تلاش کیا اس کو ملا نہیں تو اپنے شاگردوں کو بھیجا بھائی تلاش کرو جب وہ آیا تو نکالا جیب سے ایک روپیہ پھینک کر لے کہتا تیرا تو تھا نہیں بس میری طرف سے لے یوں بدنام کرتا پھرتا ہے مجھے اللہ علامہ قائمہ مگر یہ کہ تو کھڑا رہے اس کے اوپر بلا ہاں ہاں من اوفا بعہدہ جو پورا کرے گا اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو وتقا اور تقوی اختیار کرے گا فإن اللہ يحب المتقین بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تقوی والوں کو بلا اس کا تعلق کہاں ہے یہ تصدیق نہیں کرنا کہ کسی کو دیا جائے جیسا کہ تم کو دیا جائے گا فرمایا ہاں ہاں دیا جائے گا جو اللہ کے وعدے کو پورا کرے گا انست بربکم میں کیا میں تمہارا رب نہیں جو اس بات کو پورا کرے گا کلمہ پڑے گا تقوی اختیار کرے گا ایسے متقیوں کو پروردگار پسند کرتا ہے ان کو یہ نعمتیں نصیب ہوں گی ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اس کے مقابلے میں ہے یہودیوں تم ان الذين يشترون بے شک وہ لوگ جو بیچتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے وعدے کو و ایمانہم اور اپنی قسموں کو بھی ثمنا قلیلا دنیا کی تھوڑی قیمت کے بدلے میں تم نے وعدہ کیا امانت لی اور بیچ گئے اس وعدے کو اور جو اپنی کتابوں میں وعدہ کیا تھا اس کو بیچ گئے جو آخری پیمبر پر وعدہ ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا اس کو بیچ گئے خلاق یہ ہے وہ طبقہ جن کے لیے نہیں ہے کوئی حصہ فی الآخراتی آخرت میں ولا اللہ اور اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا ولا ان اور ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا یوم القیامہ قیامت کے دن ولا یزکیہم اور ان کو پاک نہیں کرے گا اسی طرح بد باطن اسی طرح گندے ولہم عذاب علیم اسی طرح جہنم میں جائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہودیوں کی ایک اور خرابی اور عیسائیوں کی بھی بے شمار باتیں خود گھڑتے تھے اور گھڑ کر کے اس کو تورات کی انجیل کی تلاوت کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے خاص طور سے یہودی اور اسی لے کے ساتھ اور اسی قرآن کے ساتھ پڑھتے تھے کہ سننے والا سمجھے کہ یہ بھی تورات کا حصہ ہے ہے نہیں ہے تورات کا حصہ مگر اس طریقے سے تلاوت کر رہا ہے کہ یہ بھی تورات میں لکھا ایسے ہی سر ہلا ہلا کر کے ویسے ہی پڑھتا جا رہا ہے اور اس طرح کی بہت مثالیں بھی تھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کہ ایسا کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش ہوا انہی کا مقدمہ کہ شادی شدہ عورت نے بدکاری کر دی کیا کریں آپ نے فرمایا لاؤ اس میں تو یہ مسئلہ موجود ہے انہوں نے تورات پڑھنا شروع کیا اور اپنی طرف سے جو تھا کہ ان کا منہ کالا کیا جائے اور ان کو گدے پر بٹھایا جائے وہ باتیں تورات کے ساتھ ملا کر کے ہی ہی کر کے پڑھنے لگے عبداللہ ابن السلام نے کہا ہاتھ اٹھا جب ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے وہ آیت موجود تھی کہ ایسے آدمی کو رجم کیا جائے ایسی عورت کو رجم کیا جائے وَإِنَّ مِنْهُمْ اور بے شک ان میں سے کچھ ہیں لَفَرِيقًا ضرور بضرور ایک ایسی جماعت ہے يَلْغُونَ أَلْسِنَتَهُمْ وہ ٹیڑا کرتے ہیں اپنی زبانوں کو بالکتابی کتاب کے ساتھ کتاب کے ساتھ کیسا ٹیڑا کرتے ہیں اسی کو میں نے عرض کیا کہ اپنی گھڑی ہوئی عبارتوں کو کتاب کے ساتھ ملا کر کے سر ہلا ہلا کر کے لے کے ساتھ ایسے پڑھتے تھے لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ تاکہ تم گمان کرو اس عبارت کو بھی کتاب میں سے وما هُوَ مِنَ الْكِتَابِ حالانکہ یہ عبارت کتاب میں سے موجود نہیں تھی عِنْدِ اللَّهِ اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وما ہوا من عند اللہ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھی وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کتاب کے ساتھ ملا کر کے عبارت پڑھنا اور یہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہ ہو تفسیر مظہری کے مصنف اور مرزا مظہر جانا جانا رحمت اللہ علیہ کے شاگرد قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کوئی قرآن پاک کے ساتھ ملا کر کے کوئی ایک لفظ بھی اس طرح پڑے گا کافر ہو جائے گا اور ایک نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اور دوسرے نے اس کو غلط جگہ فٹ کیا ایسا کرنے سے کافر ہو جائے گا اردو میں یو پی میں کلّا کہتے ہیں چہرے کو ایک آدمی داڑھی مڈا رہا تھا دوسرے نے کہا کلّلہ سوفا صاف والا لفظ اردو کا سمجھا اور میں اگر ایسا اس نے آیت کو پڑھا تو کافر ہو جائے گا ایک آدمی شراب پیتا ہے اور شراب کو حرام سمجھتا ہے بہت بڑا گنگار ہے مگر کافر نہیں لیکن ایک آدمی شراب پی رہا تھا اور دوسرے نے مذاق کے طور پر بسم اللہ پڑھ لیا فرمایا کافر میں شبد کافر ہو گیا اس لیے اس نے قرآن پاک کی توہین کی غلط جگہ پڑھا قرآن پاک کو بہت سارے لوگ مزاق کے طور پر ایسا پڑھتے رہتے ہیں کس سے کہانیاں سناتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہ ایک امام پڑھ رہا تھا تو کبھی اسحاق اور کبھی یعقوب اور کبھی اسماعیل پڑھتا تھا ایک آدمی نے کہا میرا نام نہیں لیتا ہے اس نے اس کا نام بھی ویسے لے لیا مذاق کے طور پر کہتے ہیں پہلے تو اس طرح کا مزاق کرنا ناجائز اور اگر ایسا پڑھیں گے تو قاضی صاحب کے مطابق کافر بھی شبہ ایمان گیا آپ اگر نماز پڑھنی روزہ رکھنا ہے پہلے توبہ کرو کلمہ پڑھو اس کے بعد پھر نماز روزہ مقبول ہوگا وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وہ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ اور وہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں وہ ہم اور وہ حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں انہیں یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم ہے ابو رافع القرزی اس نے عجیب قسم کا الزام لگایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مان رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہیں اس کے باوجود جبکہ ہم کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں تو کیا ان کو آپ اپنا بندہ بنانا چاہتے ہیں اور کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بندے بن جائیں اس کے اوپر اگلی آیت نازل ہوئی فرمایا یہ کسی نبی کی شان نہیں کہ اس کو اللہ کتاب دے اور وہ لوگوں کو اپنا بندہ بنائے ماکان علی بشر نہیں ہے ممکن نہیں ہے لائق نہیں ہے مناسب علی بشر کسی بشر کے لیے ان یؤتیہ اللہ الکتاب کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے والحکم اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے دانش مندی عطا فرمائے والنبوت اور پروردگار اس کو نبوت عطا فرمائے ثم للناس پھر وہ لوگوں سے کہے کونو عباد اللی ہو جو تم میرے بندے من دون اللہ اللہ کے سوا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ اپنا نام لکھتے تھے عبد العزیر عبد المسیح مسیح کا بندہ عزیر کا بندہ اور دوسرے نام انبیاء کا بندہ بناتے تھے اور اس نے کہا کہ اچھا تم ہمیں ان کا بندہ نہیں بننا دینا چاہتے تو اپنا بندہ بناتے ہو اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنا بندہ بنائے یہ تو ممکن ہی نہیں بلکہ کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں جس کو اللہ کتاب دے حکم دے نبوت عطا فرمائے اس نبوت کا کتاب کا اور دانش مندی کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا بندہ نہیں بنائے گا ولا کن کو بلکہ وہ کہے گا ہو جاؤ ربانیین رب والے بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ تم اللہ کے بندے بن جاؤ اور یہ بات لوگوں کو کیوں گا بما کم تم تو الکتاب و بما کم تم تدرسون ماں مصدریہ تمہارے کتاب کے سیکھنے کی وجہ سے اور تمہارے کتاب کے پڑھنے کی وجہ سے گویا جو کتاب سیکھتا ہے کتاب پڑھتا ہے کتاب سمجھتا ہے اس کے کتاب پڑھنے کا اور سیکھنے کا تقاضا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم رب والے بن جاؤ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ تم میرے بندے بن جاؤ بندے سب اللہ کے ہیں کوئی اس کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہے اب ان سے کیا کہیے گا کہ جو صرف ہمیں چڑانے کے لیے اپنے نام رکھتے ہیں عبد النبی انہوں نے عبد المسیح رکھا تھا انہوں نے عبد النبی رکھا انہوں نے عبد العزیر رکھا تھا انہوں نے عبد المصطفیٰ رکھا عبد المصطفیٰ عبد النبی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کر کیا کہتے ہیں نحن عباد محمد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں اور عوام کو کہتے ہیں ان کے بندے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں استغفر اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھایا گیا ابد و رسول پہلے کہو اس کا بندہ اور اس کے بعد کہو اس کا رسول سبحان اللہ بھی اصرابی ہی پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا اور یہاں کہا گیا کہ کوئی نبی کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرے بندے ہو جاؤ تم کیسے بنا رہے ہو اپنے بندے کہنے لگے نہیں یہاں بندہ کے معنی غلام ہے ہم ان کے غلام ہیں بے شک بندہ کا معنی غلام ہے لیکن یہ ہم سے کہتے ہو عوام سے کیا کہتے ہو ہم ان کے بندے ہیں اللہ کے بندے نہیں بلکہ اس کے بندے ہیں اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ جو اللہ ہے وہی تو وہ ہیں اور یہی بات عیسائیوں نے کہی تھی صرف ہماری ضد کی وجہ سے استغفر اللہ کیا جواب دیں گے کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام عبد المصطفیٰ رکھا کیا صحابہ نے کسی کا نام یہ رکھا آپ سے پوچھا گیا بہترین نام کیا ہے کہا خیر الاسماء عبد الرحمن و عبد الرحیم و عبد اللہ بہترین نام عبد اللہ عبد الرحمن عبد الرحیم ہے وہ تم کو اچھے نہیں لگے استغفر اللہ اور یہاں فرمایا گیا کہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب دے اور اس کو نبوت دے ظاہر ہے اس میں اشارہ کس کی طرف ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو پروردگار نے ان کو کیا فرمایا وما کانا لی بشر اپنے وقت پر آئے گا انشاءاللہ اس کا بھی یہ انکار کرنے لگ گئے اب اس کا انکار تو قرآن کے انکار کے سوا کچھ نہیں ہے پھر کفر نہیں تو اور کیا ہے قرآن کہہ رہا ہے لی بشر اور وہ اس کو مان نہیں رہے ہیں تو پھر کافر نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے وَلَا يَعْمُرَكُمْ مرک تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا اور جس کو پروردگار کتاب دے جس کو پروردگار نبوت دے اور پھر جو کتاب کو پڑھے اور جو کتاب کو پڑھائے ولا یامرکم وہ ہرگز تم کو حکم نہیں دے گا ان تتخذ الملائکہ اس بات کا کہ تم بنا لو فرشتوں کو والنبیین اور نبیوں کو اربابا اللہ کے سوا رب ایامرکم بالکفر کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے گا اللہ کے سوا کسی کا بندہ بنانا یہ کفر اللہ کے سوا کسی کو رب بنانا یہ کفر ایا بالکفر کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے گا بعد اذ انتم مسلمون اس کے بعد کہ تم فرما بردار بن چکے ہو اس کے بعد وہ تم کو یہ حکم دے کہ تم اس کے بندے بن جاؤ عیسائی اور یہودی پیچھے دونوں کو کہا گیا آ جاؤ ایک بات کے اوپر مان لو آخری پیمبر کو اور انہوں نے کہا نہیں مانیں گے اور عیسائیوں کا وقت بھی یہی کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ مانتے بھی نہیں ہیں اور اس طریقے سے جس طرح یہودی انکار کرتے اور لڑتے اور جھگڑتے ہیں اس طرح لڑتے اور جھگڑتی بھی نہیں ہیں <laughs> اگلی آیت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان عظمت کو بیان کیا گیا آپ کے علو شان کو بیان کیا گیا کہ اگر تم نہیں ان کو مانو گے تو کیا ہوگا ان کو تو سارے پیمبر مانتے ہیں پروردگار نے جہاں اپنی خدائی کا کائنات سے بندوں سے ابن آدم سے عہد لیا کہ تم مجھے اپنا رب ماننا وہیں مخصوص طبقے انبیاء کرام سے وعدہ لیا کہ تم میرے آخری پیمبر کو ماننا وہی اضافہ اللہ اور یاد کرو جب لیا اللہ نے میسا کا نبیوں کا وعدہ یعنی نبیوں سے وعدہ لیا ایک وعدہ جو سارے انسانوں سے لیا آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے لیا نویں پارے میں آ رہا ہے تمہارا رب نہیں لیکن یہ وعدہ مخصوص طبقے سے لیا چونکہ مخصوص قسم کا وعدہ ہے اور یہ اس کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ لما ایک ترجمہ لما کا لما ہی کا کیا گیا ضرور بضرور ما آتیتکم جو میں دے دوں تم کو کتاب میں سے اور حکمت میں سے اور دوسرا لمحہ کا ترجمہ لمحہ کیا گیا جب میں تجھے تم تم کو دے دوں کتاب اور حکمت ثم جاءکم پھر آئیں تمہارے پاس رسول ایک رسول مصدق جو تصدیق کرنے والے ہوں لما معکم اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تم ضرور بضرور ان پر ایمان لانا وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور تم ضرور بضرور ان کی مدد کرنا ثم ہم رسول پھر ایک رسول آئے ایک معنی یہ بھی کہ ایک پیغمبر جن کو کتاب و حکمت ملی ان کی موجودگی میں دوسرے پیغمبر آ گئے فرمایا تم دوسرے پر ایمان بھی لانا اور اس کی تصدیق بھی کرنا مخالفت نہیں کرنا لیکن یہاں رسول ان ہے اور یہ انداز قرآن پاک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے اختیار کیا ہے میں نے جس کو کہا تھا تنوین تعظیم کے لیے جب تمہارے پاس وہ زبردست رسول آ جائیں مصدق لما معکم جو اس مضمون کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا یہ سارے نبیوں سے وعدہ لیا تو آپ کہیں گے لیکن انبیاء کرام کے زمانہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہی نہیں تھے تو پھر آپ پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا کیا مطلب ہے ایک تو یہ کہ انبیاء کرام آئیں گے اور تمنا کریں گے کہ آخری پیمبر کے زمانہ میں ہم ہوتے ان پر ایمان لاتے اور ان کی مدد کرتے اور دوسرے یہ کہ ہر ایک نبی اپنی اپنی امت کو یہ کہتا ہوا جائے کہ جب آخری پیمبر آ جائیں گے وہ رسول وہ آ جائیں گے جو رسول عظیم ہیں تو تم ان پر ایمان لانا ان کا ساتھ دینا اگر نہیں ایمان لاؤ گے نہیں ساتھ دو گے تو پھر تمہارا ہم پر ایمان لانا بھی معتبر نہیں ہوگا اور یہ ایک عجیب قسم کی بات ہے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جس نبی کی سیرت پڑھیں گے یہ ناممکن ہے کہ ان کے اقوال میں ایسا قول نہ ملے کہ انہوں نے اپنی امت کو کہا ہو کہ میں تو جا رہا ہوں اور میں آیا بھی جانے کے لیے تھا لیکن جب وہ آخری پیمبر آئیں گے اور ایسے ایسے آئیں گے اس شان کے ساتھ آئیں گے تب تم ضرور ان پر ایمان لانا ہر نبی کی سیرت میں اور ان کے اقوال میں یہ بات مل کر رہے گی ناممکن ہے کہ نہ ملے میں نے تو کہا کہ ان بزرگ ہستیوں کے یہاں بھی ملے گی جو انبیاء میں شمار نہیں کیے جا سکتے ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ان کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے یہاں بھی یہی ملتا ہے اور پروردگار نے نمونے کے طور پر ایک نمونہ پیش کر دیا اس پر عمل کرنے کے لیے وہ کون ہے نہیں گیا ذہن آپ کا اس طرف کون وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اپنی قوم کو کہتے ہوئے گئے کہ میں جا رہا ہوں اور میرا جانا ہی بہتر ہے تاکہ میں جاؤں اور وہ تمہارے بیچ میں فارقلیت آئیں جو ہمیشہ تمہارے بیچ میں رہیں گے من بعد اسمہ احمد جن کا نام احمد ہوگا لیکن پھر قیامت سے پہلے وہ آئیں اور دونوں کام کریں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں ولا تن نہ ہو اور ان کے دین کی مدد بھی کریں چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ایمان لائیں گے اب بیچ میں کوئی کھڑ بچہ کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ میں عیسیٰ ہوں ہم کہیں گے یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کی لسٹ پیش ہوئی جو سارے انبیاء موجود تھے ان سے کہا گیا اور یہاں وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو پہلے اللہ کے نبی بن کر کے آئے تھے تو کہاں سے آ گیا قال خز واخذتم على ذلكم اسری فرمایا پروردگار نے کیا تم نے اقرار کر لیا واخذتم اور تم نے لے لیا الا ظالم اس بات پر اسری میرا پکا وعدہ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا اسری پکا وعدہ فاشهدوا فرمایا پھر تم گواہ رہو من شاہدین اور میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون جو اس کے بعد بھی منہ موڑے گا اس کو معلوم ہے کہ میرے نبی نے بھی کہا تھا کہ جب آخری پیمبر آئیں گے تو ان پر ایمان لائے بغیر چارہ نہیں فولائک ہم الفاسقون پھر یہی لوگ ہوں گے جو فرما برداری سے نکل جانے والے ہیں افغیر دین اللہ یبغون کیا اللہ کے دین کے علاوہ یا وہ نہ کوئی اور دین تم تلاش کرتے ہو ولا ہوا سلام حالانکہ اسی کے آگے جھک گئی ہے وہ چیز حالانکہ اسی کے آگے جھک گیا گئی ہے وہ ہستی من فی السماوات جو آسمانوں میں ہے والارض اور جو زمین میں ہے سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں تو و کر رہا اپنی خوشی سے بھی وکرہن اور مجبور ہو کر بھی کچھ چیزوں میں خوشی سے جھکے ہوئے ہیں اور کچھ چیزوں میں مجبور ہو کر کے جھکے ہوئے ہیں ساری کائنات جھکی ہے انسان بھی جھکا ہے مثلا نافرمان سے نافرمان انسان اس کے حکم کے آگے نہیں جھکا ہے کہ اس نے کہا پیدا ہو پیدا ہونے کے لیے مجبور اس نے کہا جوان ہو جا ہونے کے لیے مجبور بوڑھا ہو جا ہونے کے لیے مجبور مر جا مرنے کے لیے مجبور وہ کہ میں نہیں مانتا ہوں خدا کو میں کیوں مروں گا مرنا پڑے گا تو وہاں خوشی کے ساتھ بھی اور ناخوشی کے ساتھ وہ انہیں ہی اور اسی کے سب سامنے وہ سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے مضمون کا خلاصہ کیا گیا اور یہ سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں بھی کیا گیا تھا کہ تم کہتے ہو کہ حضرت موسیٰ کو مانو اور عیسیٰ کو نہ مانو اور عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانو ہم کیا کہتے ہیں سارے نبیوں کو مانو ساری کتابوں کو مانو اور کسی میں کوئی فرق نہ کرو اس لیے کہ سب اسی مالک کی بھیجے ہوئے ہیں اسی مالک کے بھیجے ہوئے اسی مالک کی نازل کی ہوئی کتابیں ہیں جس پر ہم ایمان لائے قل آمنا باللہ آپ فرما دیجئے ہم ایمان لے آئے اللہ پر وما انزل علینا اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف وما اور اس چیز پر انزل علی ابراہیم جو نازل کی گئی ابراہیم علیہ السلام پر اسماعیل علیہ السلام پر اسحاق علیہ السلام پر یعقوب علیہ السلام پر ولہ اور ان کے خاندان کے انبیاء پر طبتن کے معنی بتا چکا نواسوں کو کہتے ہیں یہاں مطلق اولاد مراد ہے اولاد کے انبیاء پر جو ان کے خاندان کے انبیاء پر نازل ہوا ان پر ایمان لا چکے وما اوتی اوسی اور ہم ایمان لے آئے اس کلام پر جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو وعیسیٰ عیسیٰ اور جو دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو والنبیون اور جو دیا گیا سارے نبیوں کو من رب ان کے رب کی طرف سے اللہ اکبر کیا فرق ہے ہم میں اور یہودیوں میں اور عیسائیوں میں ہم جب تک ان کے نبی کو نہ مانیں جب تک ان کی کتاب کو نہ مانیں تب تک مسلمان نہیں ہو سکتے اور عیسائی جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرے اور ہماری کتاب کا انکار نہ کرے تب تک عیسائی نہیں ہو سکتا کتنی دوری ہماری اور ان کی اخلاق کی بلندی اور کردار کی بلندی ہم جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ تسلیم کریں اور ان پر نازل ہونے والی تورات کو تسلیم نہ کریں ہم مسلمان نہیں ہو سکے اگر ادنا سی گستاخی کر دیں ان کی شان میں اتنے بڑے کافر ہوں گے جتنا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے کافر ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں یہودی جب تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کریں قرآن کا انکار نہ کریں وہ یہودی نہیں ہو سکتے کتنا فرق ہے وہ يَبْتَغِ اب الْإِسْلَامِ غیر دینا اور دین وہی ہے جو اسلام ہے جس اللہ کا دین وہی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سپرد کر دینے کی تعلیم دیتا ہے وہ میں اب اور جو کوئی تلاش کرے گا غیر الاسلامی اسلام کے سوا دین کسی دین کو فلنگ يُقْبَلَ والا ہو تو ہر وہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا قرآن کے کریم کے خلاف بہت شرارتیں ہوئیں اور بہت لوگوں نے اس سورج کی طرف تھوک کر کے اس کو بجھانے کی کوشش کی لیکن جو سورج پر تھوکتا ہے تھوک اسی پر پڑتا ہے ابھی قریب میں کوئی زیادہ نہیں کوئی ستر اسی سال پہلے ایک کوشش کی یورپ کے گورے انگریزوں اور یہودیوں نے مل کر کے ایک پرانے پاک چھپوایا اس میں بیچ بیچ میں ایک بارے میں کہیں ایک دو لفظ جو ہے وہ ہٹا دیے کہیں گھٹا دیے کہیں بڑھا دیے انہوں نے ایک تیار کیا تھا اس میں یہ کیا کیا تھا یہ غیرہ کا لفظ نکال دیا تھا وَمَنْ يَبْتَغِ الْإِسْلَامَ جو کوئی تلاش کرے گا اسلام کو دین کے طور پر اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا ان کی منشا تھی کہ ایک صدی تک لوگ پڑھتے رہیں گے ہم چپ بیٹھیں گے جب نئی صدی آئے گی تو ہم کہیں گے تم اسلام قبول کر رہے ہو اسلام تو اللہ کے معتبر ہی نہیں ہے <laughs> لیکن جیسا مارکیٹ میں آیا اور اللہ کے درویش یہ حافظ کسی کی نظر اس پر پڑی اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے اور میں یہ تک غیر الاسلام غیر کے سوا تو میرے سے نکلتا ہی نہیں جملہ یہ اسلام کہاں سے آ گیا غیرہ کدھر گیا چوری پکڑی گئی ان کی یہ جمال عبد الناصر کے زمانے کی بات ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ اور جو کوئی تلاش کرے گا اسلام کے سوا کسی دین کو فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا مسلمانوں میں بہت ان کے ایجنٹ ہیں ہر دور میں رہے ہیں اس دور میں بھی ان کے کچھ ادھار کھائے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو عیسائیت بھی ایک دین ہے یہودیت بھی ایک دین ہے مجوسیت بھی ایک دین ہے چلو ہمارا دین ہے ہم کہتے ہیں ان سے زیادہ بہتر ہے مگر وہ بھی تو دین ہے اللہ فرماتا ہے ان دین ان اللہ اسلام اللہ کے نزدیک صرف دین دین اسلام ہے اور جو اس کے سوا کسی بھی دین کو تلاش کرے گا فلاں یق بلا ہو وہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا اور قبول نہ کرنے کی عقلی دلائل بھی پیش کیے جا سکتے ہیں کیوں دین کس کا نام ہے اپنے مالک کی کس طرح عبادت کی جا سکے اور کیسے عبادت کی جا سکے جیسے اللہ نے کہا یہ کوئی نہیں پیش کر سکتا کہ اللہ نے ہم کو یہ طریقے بتائے ہیں اس لیے کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم اس دین پر ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو دیا تھا کئی فیاحد اللہ قوما کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا ان لوگوں کو مسلمانوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے تم سوچتے ہو کہ یہودی مسلمان ہو جائیں گے کہاں سے ان کو نصیب ہوگا دین قومن ایسے لوگوں کو کفر و ایمانہم ایمان جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد تقریباً تمام مفسرین نے یہی تفسیر کی کہ مراد یہودی ایمان کب لائے تھے وہ کفر کب کیا تھا ایمان لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو کفروا بعد ایمانہم بموسیٰ کفروا بعیسیٰ بعد ایمانہم بموسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا وہ اور گواہی دی ان الرسول حق وجاہم البینات حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے ان الرسول حق کہ رسول برحق ہیں وجاہم البینات اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی لا اللہ القوم الظالمین اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے ظالم لوگوں کو جزاؤہم ان ان علیہم لعنت اللہ کو ہدایت نصیب ہوگی یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ہے ان علیہم لعنت اللہ جو ان پر اللہ کی لعنت ہوگی ون اور فرشتوں کی ون اجمعین اور تمام لوگوں کی خالدین فیہا اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے یعنی لعنت کا نتیجہ جہنم ہے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے لا يخفف عنهم العذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب ولا هم ينظرون اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی لیکن اس کے باوجود ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے او ہو اگر آج بھی سچے دل سے توبہ کر لیں گے ان کے بڑوں نے ایسا کیا تھا یہ سب جرائم کر چکے ہیں یہ بین الاقوامی مجرم ہیں لیکن مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی بعد ذالک اس کے بعد وہ اور اپنا حال درست کر لیا اگر دوسروں کو دعوت دے چکے تھے کفر کی تو اس کے لیے ہم پڑھ چکے کہ بینو بھی ضروری ہے پھر وہ لوگوں کے سامنے واضح کریں اور اگر دعوت نہیں دے چکے تھے تو توبہ کریں اور اپنا حال درست کریں اتنا کافی فَإِنَّ اللَّهَ اللہ الرَّحِيمُ الرحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ان اللہ کا بَعْدَ ایمَانِهِمْ پھر اوپر کے مضمون کو لوٹایا جاتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھ حضرت علیہ السلام کے ساتھ باد ایمان اپنے ایمان لانے کے بعد کس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تم مز کفرا پھر اور بڑھ گئے کفر میں کب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے سے فرحت ہرگز اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا توبہ قبول نہیں کرے گا یعنی جب تک وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے اور جب تک ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تب تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی یوں توبہ کرتے رہے توبہ توبہ توبہ اور آئندہ کے لیے یہ ارادہ نہ کریں وہ الا اور یہی لوگ ہیں گمراہ ہونے والے ان کا فرو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ماتو اور وہ مر گئے وہ کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے فلن من من احد الارض ذهبا فلن يقبل یہاں دنیا میں تو جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے کہ جو کچھ کیا تھا وہ جرم تھا اور آئندہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اقرار نہیں کریں گے توبہ قبول نہیں ہوگی مر گئے اسی حالت میں اسی کفر کی حالت میں مر گئے قیامت کے دن پیش ہو گئے اب اگر وہ وہاں جتنی زمین کے اوپر سونے کا ڈھیر لگ سکتا ہے اتنا سونا دیں پوری زمین کے اوپر کتنا سونا آ سکتا ہے اتنا سونا بھی دیں گے ان کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو جہنم سے نجات نہیں ملے گی اور دوسرے مقام پر ہے مثلا ہو جتنا زمین کے اوپر سونا آ سکے اتنا اور اتنا اور بھی اگر اتنا اور بھی دیں گے تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مسند امام احمد میں ہے فرمایا قیامت کے دن پروردگار فرمائے گا بندے یہ زمین بھر کے جو سونے کا ڈھیر ہے اگر تجھے اس کو مالک بنا دیا جائے کیسا لگے گا وہ کہے گا کیا بات ہے کہا پھر جہنم سے چھوٹنے کے لیے اگر تجھ سے میں کہوں کہ یہ سارے کا سارا دے دے تجھے جہنم سے نجات مل جائے گی کیا دے گا وہ کہے گا بالکل یہ بھی دوں گا اگر اتنا اور ہوگا وہ بھی دوں گا اللہ فرمائے گا دنیا میں تو تجھ سے اتنا نہیں مانگا تھا تجھ سے بہت تھوڑا مانگا تھا کہ تم مجھ کو مان لے اور میرے پیمبر کو مان لے مگر نے اتنا بھی نہ کیا ان الذين كفروا بشك بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ماتوں اور وہ مر گئے وہ حال میں کہ وہ کافر تھے فلن يقبل تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا من احدهم ان میں سے کسی سے من الارض زمین بھر کر کے یعنی جتنا پوری زمین کے اوپر آ سکے ذهبا سونا ولا بفتدا به اگر وہ اس کا فدیہ دیں یہ سونا ان کو مل جائے اور وہ فدیہ دیں نہیں قبول ہوگا اولئک لہم عذاب علیم یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے دردناک عذاب ہے وما لہم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اصل بات کیا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو ایمان کیوں نہیں نصیب ہو رہا ہے فرمایا اس لیے کہ جب تک آدمی اپنی سب سے محبوب چیز کو قربان نہیں کرے گا اللہ کے ہاں نہیں قبول ہوگا اور وہ نیکی کو حاصل نہیں کر سکے گا اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے سب سے محبوب چیز ان کا جان اور ان کا مرتبہ ہے جس کو وہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک وہ مرتبہ قربان نہیں کریں گے اللہ کے ہاں نیکی کو نہیں پہنچیں گے چاہے وہ ہزار نیکیاں کرتے رہیں اور دنیا میں ہزار نیک بنتے پھریں لیکن وہ اللہ کے ہاں نیک شمار نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو قربان نہیں کریں گے اور محبوب چیز ان کا جہاں ان کا مرتبہ ان کا عہدہ اور لوگوں کے سامنے ان کا پیر بننا اور لوگوں کا ان کے سامنے مرید بننا کسی کا پوپ بننا کسی کا پادری بننا یہ تو مناسبت ہوئی ان کے اعتبار سے ادھر ایمان والوں کو بھی مخاطب کیا گیا لن تنا اے ایمان والوں ہرگز نہیں حاصل کر سکو گے تم البرا نیکی کو حقاط ان کے یہاں تک کہ تم خرچ کرو ممبا اس چیز میں سے تو جس کو تم پسند کرتے ہو اپنی پسندیدہ چیز جب تک تم خرچ نہیں کرو گے تب تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچو گے اور اس موقع پر آپ تفسیر کی کتابوں میں پڑھیں وہ روایتیں کہ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو سب نے تلاش کیا کسی نے کہا کہ میرے نزدیک فلاں باغ سب سے محبوب ہے جب تک نہیں کروں گا نیک نہیں شمار ہوں گا کہا باغ اللہ کے راستے میں خیرات کسی نے کہا میرے نزدیک فلاں کنواں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کنواں کی خیرات کرتا ہوں جس کو جو جو چیز پسند تھی سب کی سب خیرات کرتے چلے گئے من شيء اور نہیں خرچ کرتے ہو تم کسی بھی چیز کو نہیں جو بھی کوئی چیز تم خرچ کرتے ہو فن الله به علیم تو بے شک اللہ تعالی اس کو جاننے والا ہے یہودی اور عیسائی دونوں بالکل لاجواب ہو گئے عیسائی تو بیٹھ گئے کسیانے ہو کر کے وہ تو واپس چلے گئے لیکن یہودی چپ بیٹھنے والی قوم نہیں ہے قرآن پاک نے تفصیل سے ان کا ذکر کیوں کیا یہ ہیں تھوڑے مگر بڑے شرارتی آج بھی کتنے سے ہیں پوری دنیا کو نچا رہے ہیں امریکہ کو بھی لگنی کا ناچ نچاتے ہیں اپنی مرضی پر چلاتے ہیں جیسا آڈر دیتے ہیں ویسے چلنا ہوتا ہے ذرا سا وہ ادھر ادھر گھومے تو یہودی کہتے ہیں اچھا پھر ہم اپنا سرمایہ نکال لیں گے کیسے چلے گی حکومت کو کہتا ہے جناب حکم دیجئے میں آپ کا حکم کا پابند رہوں گا بہت شرری قوم تھی انہوں نے ایک اور اعتراض تلاش کر کے نکالا انہوں نے کہا ٹھیک ہے مان لیا ہماری یہ کمزوریاں ہیں سب کچھ ہیں لیکن تم اپنے آپ کو ابراہیمی کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ تم اونٹ کا گوشت کھاتے ہو اور اونٹنی کا دودھ پیتے ہو یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حرام ہے حرام کھاتے ہو اور پھر اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے استغفر اللہ یہ ایسا ہی اعتراض ہے کہ جیسا کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ حقیقت میں مسلمان نہ ہو تو آپ کہیں پیٹ کھاتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو کیسے ہو سکتے ہو تم مسلمان تم نہیں ہو سکتے مسلمان اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کل کا نہ تمام کھانے کا نہ یعنی بنی بنی اسرائیل کے لیے خالی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلکہ بنی اسرائیل کے لیے بھی سارے کھانے حلال تھے علامہ حرم اسرائیل مگر وہ چیز جو حرام کی حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے علی نفس ہی اپنی ذات کے اوپر اور وہ انہوں نے صرف ایک بیماری کے علاج کے لیے اپنے اوپر حرام کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک چیز اور وہ تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے حلت اور حرمت کی باتیں تو تمہارے لیے تورات میں بیان کی گئی تورات رات میں کہاں اونٹ کی حرمت بیان ہوئی ہے کہاں اونٹنی کے دودھ کو حرام بیان کیا گیا ہے لا تورات رات پڑھ کر سناؤ کہاں لکھا ہے ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت کو اور اونٹنی کے دودھ کو اپنے اوپر حرام کیا تھا کیوں کیا تھا ان کو ایک تکلیف لگی تھی روایات میں آیا اس کا نام ہے عرق النساء یہ ایک تکلیف ہے جس کو آپ ری کا درد کہہ سکتے ہیں ادھر سے نکلتا ہے پوری ٹانگ میں گھومتا ہے ادھر سے نکلتا ہے یوں جاتا ہے کسی نے کہا کہ آپ اونٹ کا گوشت چھوڑ دیں اس کا اونٹنی کا دودھ چھوڑ دیں اس تکلیف سے نجات مل جائے گی انہوں نے وہ چھوڑ دیا اپنے اوپر حرام قرار دے دیا مگر وہ مطلق طور پر حرام تو نہیں تھا وہ تو صرف ایک علاج کے لیے تھا اور یہ بھی کب تھا من قبل ان تنزل تو اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو اور حلت اور حرمت کی باتیں تو ساری تورات میں آئیں قل فاتوا بالتوراۃ فتلوها آپ ان سے فرمائیے لاؤ تورات فتلوها تو تلاوت کرو اس کی ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو لاؤ اترو میدان میں سادیا کے بیاارو بیا ہیں کچھ کوڑے کچھ میدان اتر میدان میں بتا کہاں ہے تورات لا پڑھ کے دکھا اس جملے سے معلوم ہوا کہ تورات میں یہ بات موجود نہیں تھی اگر ہوتی تو اس چیلنج کے بعد یہودی لاتے لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے لیکن مولانا عبد الماجد کی تحقیق یہ ہے کہ تورات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تحریف ہوتی رہی چنانچہ آج کی تورات جو ہم کو دکھائی جاتی ہے اس میں اونٹ کے گوشت کی حرمت اور اونٹنی کے دودھ کی حرمت کا تذکرہ ہے اس وقت میں نہیں تھا اس کے بعد یہودیوں نے اس کو ایڈجسٹ کر لیا ایڈ کیا فمن اللہ تو جو آدمی تہمت لگائے اللہ کے اوپر جھوٹی گھڑ کر بات لگائے اللہ کے اوپر من بعد اس کے بعد سولہ ظالمون تو یہی لوگ تو ظالم ہیں صدق اللہ آپ فرما دیجیے اللہ نے سچ فرمایا تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے تھے تم تو اپنی کتاب میں بھی ثابت نہیں کر سکے اس کا حرام ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کہاں سے حرام ہوا وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کیا تھا حضرت ابراہیم نے نہیں کیا تھا اللہ نے سچ کہا اور ہم ہیں ابراہیمی فتبعو ملت ابراہیم حنیفہ اگر ہو سچے فتبعو پیروی کرو ملت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی حنیفہ یکسو ہو کر کے اس ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی جو سب چیزوں سے کٹ گئے تھے سب سے کٹ کر کے ایک دین کی طرف اللہ کے دین کی طرف جھک گئے تھے اس ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کرو حنیفن فتبعو کی ضمیر سے ملت سے ابراہیم سے سب سے حال بنا سکتے ہیں اور ویسے ہی ترجمہ کر سکتے ہیں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنا کر ترجمہ کیا وما كان من المشرکین وہ کہاوت ہے نا کہ کسی نے گری ہوئی ایک مونگ پھلی اٹھا کر کھا لی تھی تو کسی عورت نے دیکھ لیا تھا تو یہ تھا بڑا سردار تو وہ عورت اس کے پاس آئی بھی پانچ روپیہ دے دو خیرات کے اس نے کہا میرے پاس کوئی پیسے ویسے نہیں اس نے کہا اچھا پھر بتاؤں مونگ پھلی کہاں سے کھائی تھی اس نے کہا نہیں بتانا لے پانچ روپے وہ دوسرے دن پھر آ گئی پانچ روپے اس نے کہا کوئی پیسے سے نہیں اچھا وہ کل کی بات بتاؤں کوڑی سے اٹھا کر مونگ پھلی کھائی تھی تو نے کروں گی لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا نہیں بتانا وہی حال یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے دونوں اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں قرآن پاک پھر پلٹ کر کہتا ہے وما کان امین المشرقین ابراہیم مشرق تو نہیں تھے اور تین خداؤں کو ماننے والوں اور عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر ان کی پوجا کرنے والوں اور شرک میں لت پت تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو وما آکان من المشرکین ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے بات میں سے بات نکلتی ہے اور کچھ شخصیات ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ ایسی یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں کہ جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو پھر ان کی یاد آتی ہے مجنو کا نام لیا جائے گا لہلا ذہن میں آئے گی فرحاد کا نام لیا جائے گا تیشہ ذہن میں آئے گا نہر کا کھودنا ہیر کا نام لیا جائے گا رانجا اور اس کا بھینسے چرانا یاد آئے گا یہ کچھ چیزیں یادگار بنتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا گیا فور ذہن میں آیا اللہ کا گھر ذہن میں آیا اللہ نے اب اپنے گھر کا تعارف کرایا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے بیت اللہ بنایا تھا ان اول بیت وضع للناس بے شک سب سے پہلا گھر وزیا رکھا گیا لناسی لوگوں کے لیے للذی ضرور بھی ضرور وہ ہے جو کہ بھی تھا مکہ میں ہے مبارکن برکت والا ہے وہ دل العالمین اور دنیا جہان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور بعد نے یوں بھی ترجمہ کیا کہ یہودی کھسیانے ہو گئے اب اونٹ کا بھی جواب مل گیا کہنے لگے چلو سب کچھ ہوا مگر ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں رہتے تھے اور انہوں نے تو وہاں پر بیت المقدس بنایا تھا تم نے اس کو کعبہ اس کو قبلے کے طور پر کیوں چھوڑا تم نے کعبہ کی طرف کیوں منہ کیا قرآن نے جواب دیا پہلا گھر خانہ کعبہ بنایا گیا ہے بیت المقدس تو بہت بعد میں بنا اور خود ابراہیم علیہ السلام سے بنانا بھی تمہاری تاریخی روایتوں کے مطابق پختہ طور پر ثابت نہیں بلکہ تم تو اس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا کہتے ہو ان اول بیت بے شک سب سے پہلا گھر سب سے پہلا گھر جو اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے اللہ مسیوتی اسی آیت کی بنیاد پر فرماتے ہیں اور کچھ اور روایات کی بنیاد پر بھی کہ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی معاونت الملائکہ فرشتوں کی مدد سے فرشتے پتھر لاتے رہے ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے رہے ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور پھر بنو جرہم نے اس کی تعمیر کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جہاں شادی ہوئی تھی بنو جرہم انہوں نے تعمیر کی اس کے بعد خصعب نے کلاب نے تعمیر کی اور اس کے بعد جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پینتیس سال کی عمر کو پہنچے تو قریش نے اس کی تعمیر کی اور پھر عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کی اور پھر حجاج ابن یوسف نے تعمیر کی اور آج وہی شکل برقرار ہے جو حجاج ابن یوسف نے کی تھی وہی اسی انداز سے دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں سب سے پہلے تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کی ان اول والا سب سے پہلا وہ گھر خدا کا دنیا کے بت قدا میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاس با وہ پاس با ہمارا ان اول بیت بے شک سب سے پہلا گھر للناس جو رکھا گیا لوگوں کے لیے للذی ضرور بھی ضرور وہ ہے جو بکہ میں ہے مکہ کو مکہ بھی کہتے ہیں اور بکہ بھی کہتے ہیں اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے عربی یونی نام رکھتے ویسے جگہوں کے نام اب بھی جو ہے وہ کسی معنویت کی وجہ سے ہوتے ہیں کوئی بات پیش آئی ہوتی ہے تب اس کا نام ہوتا ہے انتقال فرما گئے اللہ جنت نصیب فرمائے چودھری احمد دین صاحب وہ فرماتے تھے یہ بٹھنڈی نہیں ہے یہ ہے بہ ٹھنڈی ہم پوچھتے تھے با ٹھنڈی کا مطلب کہتے ہیں ہوا کو ہم کہتے ہیں بہا اور یہ سب سے زیادہ ٹھنڈی ہوا کی جگہ تھی اس لیے اس کا نام پڑ گیا باہ ٹھنڈی کہتے چلتے چلتے لوگ کہنے لگے بٹھنڈی بٹھنڈی کشمیری کہنے لگے بٹھنڈی تو اسی پر کہتے ہیں یار تم لوگ بٹھنڈی ہماری جگہ کا نام ہی خراب کر دیا یہ تھی بہا ٹھنڈی مکہ کا نام مکہ کیوں ہے مکہ کہتے ہیں ناف کو چونکہ یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے اس لیے اس کو مکہ کہا گیا اور یہیں سے دنیا پھیلائی گئی تو بکہ کیوں کہا گیا اسی کا دوسرا نام بکہ کے معنی کوٹنے والا فرمایا اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ ہر ایک کا سر اس گھر کی طرف جھک جاتا ہے اس لیے یہ بکہ ہے اور بڑے بڑے سرکشوں کے سر بھی ہاں توڑ دی جاتی ہیں ان کی گردنیں ابراہ کا واقعہ موجود ہے اس لیے اس کا نام بکہ ہے مبارکن برکت والا ہے وہ دلعال امین اور دنیا جہان کی ہدایت کا ذریعہ ہے فیہ آیات بینات اس میں واضح قسم کی نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی علامتیں ہیں صفا ہے مروہ ہے مزدلفہ ہے عرفات ہے مقام ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے وَمَن دَخْلَهُ كَانَ ہو کانا اور جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہے جو اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن نصیب ہوتا ہے اگر ایمان کے ساتھ داخل ہو گیا حج نصیب ہو گیا تو اس کو امن نصیب ہو گیا جہنم میں نہیں جائے گا گناہ معاف ہو جائیں گے اور جو اس میں اسی طرح داخل ہو گیا تو دنیا میں بھی اس کو امن ہوا کہ اگر وہ قتل کر کے بھی وہاں گھسے گا تو اس کو وہاں نہیں مارا جائے گا بلکہ اس کو انتظار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ باہر نکل کر آئے اور اگر گھس جائے اور باہر نکلے ہی نہ تو باہر سے روزی پانی روٹی پانی بند کر دیجئے یہاں تک کہ نکلنے پر مجبور ہو جائے اور اگر نہ نکلے وہیں مر جائے تو مر جائے مگر وہاں نہیں اس پر سزا لگائی جا سکتی آج بھی جو ہمارے درویش پونچی جا کر چھپ جاتے ہیں نا وہاں تو سعودی پولیس اندر نہیں گرفتار کرتی بس منتظر رہتی ہے جب وہ باہر نکلتے تو گرفتار ہوتے ہیں تو کہتے چل واپس وطن میں جا لیکن جب تک اندر رہے کوئی نہیں پوچھتا ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا بیت اللہ کا ذکر آتے ہی حج کا ذکر آ گیا فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے تو جو اللہ سے محبت کرے وہ اللہ کے گھر سے محبت نہ کرے اور اس کے دل میں اس کو گھر کو دیکھنے کی تڑپ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے وللہ اور اللہ کے لیے آلنا الناس لوگوں پر فرض ہے واجب ہے حج البیت اس کے گھر کا حج کرنا حج البیت وحج حج البعید من استطاع الیہ سبیلا جو طاقت رکھتا ہے اس کی طرف پہنچنے کی راستے کے اعتبار سے یعنی بیوی بچوں کا خرچہ دے کر اتنا خرچہ ہے کہ وہ وہاں پہنچ سکتا ہے اس کو پہنچنا چاہیے اگر وہ نہیں پہنچتا تو پھر وہ کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے پھر نہیں ہے ومن کفرا اس کے باوجود جو نہیں پہنچتا ہے اس کا مطلب وہ جھوٹا ہے وہ کفر اختیار کر رہا ہے ومن کفرا اور جو کفر اختیار کرے گا حج کا انکار کرتا ہے کافر ہو گیا کیسے انکار کرتا ہے اللہ سے محبت اور اس کے گھر سے محبت نہیں تو جو کفر کرے گا تو نہ آئے اللہ کون سا منتظر بیٹھا ہے کہ تو تو آ میری خدائی میں چار چاند لگ جائیں گے خدا در انتظار حمد محمد چشم برائے ثنا مانیز فارسی والے کسی نے کہا کہ خدا اس کی انتظار میں نہیں کہ ہم اس کی تعریف کریں گے تو وہ خدا بنے گا وہ تو ہے خدا تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے عن العالمین دنیا جہان سے ترمیزی شریف کی وہ روایت بھی علماء کرام کے ذہن میں ہوگی آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس طاقت ہے اور وہ حج نہ کرے تو پھر وہ یہودی ہو کر کے مرے اور عیسائی ہو کر کے مرے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں مشرق نہیں فرمایا اس لیے کہ مشرق حج کرتے تھے بیت اللہ کا یہودی اور عیسائی نہیں کرتے تھے جو بیت اللہ کا حج نہ کرے پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے مگر تیمری شریف کی اس روایت پر کلام کیا گیا جو یہی روایت مستدر کے حاکم اور دوسری کتابوں میں دوسری صنعت ہے وہ بالکل بے غبار ہے اور بہت پختہ صنعت کے ساتھ ہے قل یا اہل الكتاب لم تکفرون بآیات اللہ آپ فرما دیجئے وہ اہل کتاب لم تکفرون کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ واللہ شہید ما تعملون حالانکہ اللہ گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو سب تمہارے کرتوت اس کے سامنے ہیں ایسے ایسے فراڈ اور ایسی مکاریاں کرتے ہو قل یا اہل الكتاب آپ فرما دیجئے وہ اہل کتاب جاتا جاتا بیان ہے اب بس ختم ہونے والی ہے نا بات ان کے ساتھ تخاطب آگے جتنا تخاطب ہے وہ ایمان والوں کو ہے کہ تم ان کی شرارتوں سے بچو ان کو الوداعی دعوت دو ہمت سدون کیوں روکتے ہو تم عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے وہ بتا چکا ہوں نا پیچھے نے وہ جو کہتا ہے صبح ایمان لاؤ اور شام کو کفر کرو کیوں روکتے تم اللہ کے راستے سے من آمنا اس آدمی کو جو ایمان لاتا ہے تب اون اے بجا تم تلاش کرتے ہو اس میں اے بجن ٹیڑا پن یہ ہاتھ سے مراد کون ہے اس میں یہ سبیل مراد ہے مذکر بھی ہے مونس بھی ہے ہاتھ ہی سبیل و ہاں سبیل تب ہوں تم اس میں تلاش کرتے ہو ٹیڑا پن یہ ہاں اس میں ترجمہ کر دیا علماء سمجھیں گے عام آدمی کو ہاں کا معنی نہیں سمجھا اس میں کس کا معنی ہوا بعض حضرات نے کہا کہ ہاں مراد تب ہوں نہ فی ہاں اور بعد تب ہوں نہ لہا اور بعد کہا نہیں ہاں ہی رہنے دو لیکن عوج کا معنی معاف بجا تم اس راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو کیڑے تلاش کرتے ہو تاکہ لوگوں کو کنفیوژن میں مبتلا کرو میں اس کا حامی نہیں ایک ایسے الفاظ بولے مگر اس کنفیوژن کا کوئی ہمارے ہاں بھی کوئی اچھا سا متبادل لفظ نہیں شک و شبہ میں تردد میں مبتلا کرنا لوگوں کو اے یار دین تو سچا ہے مگر دیکھو نا مگر دیکھیے نا یہ لوگوں کو شبہ میں ڈالنے والے طریقے ہیں وان تم شہادا حالانکہ تم گواہ ہو جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہے ہو بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو ان کی شرارتوں کا تذکرہ ایک پہلے گزرا ایک اور تذکرہ یہ بہت کوشش کریں گے کسی طرح مسلمان آپس میں لڑتے پھرتے اور مرتے رہیں اور دنیا بھر میں جہاں کئی مسلمان لڑ رہے ہیں آج وہ کیوں لڑ رہے ہیں ہم اپنا پلہ یہ کہہ کر چھڑا نہیں سکتے کہ ان کو یہودیوں نے لڑایا وہ لڑے ہیں تو مجرم ہوں گے اور اگر ملک اور قوم اور علاقے اور وطن اور برادری کے نام پر لڑے ہیں تو اللہ کے حبیب نے فرمایا جو اس طریقے پر مرے گا فقط مات جاہری یا وہ کفر کی موت مرے گا اور فقہ کرام نے کہا کہ اس طرح مرنے والوں کی تو نماز جنازہ نہ پڑھی جائے جو علاقے اور برادری اور خاندان کے تعصب میں عصبیت کی وجہ سے لڑ کر کے مرتے ہیں اللہ اس سے امت کی حفاظت فرمائے لیکن جہاں کہیں لڑائی ہوگی یہودیوں اور عیسائیوں کی شرارت اس کے پیچھے ضرور رہے گی ایک نمونہ اس کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش آیا مدینہ میں دو قبیلے تھے آپ سن چکے اوس اور حضرت ان کی آپس میں لڑائیاں بھی رہیں ایک لڑائی ایک سو بیس سال رہی جنگ بواز ایک لڑائی نبے سال تک رہی ایک لڑائی پچاس سال تک رہی یہ مطلب ہے کہ روز دن بھر لڑتے ہی رہتے تھے بس ایک مرا وہ وسیعت کر کے مرتا تھا یار میں تو جا رہا ہوں مگر میرا بدلہ رہا پھر اس کے بیٹے جب جوان ہوتے تھے وہ دو چار کو قتل کرتے تھے پھر وہ دو چار کو قتل کرتے تھے دشمنی نسلم بعد نسلیں اسی طرح چلتی رہتی تھی لیکن اللہ نے اپنے دین کے ذریعے سے ان کو ایسا بنایا اخوانہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے اس کی مثال کائنات میں کبھی پیش نہیں کی جا سکتی ہے ایک دوسرے کی جائیداد کے وارث بننے لگ گئے یہودیوں کو یہ نقشہ دیکھ کر کے پیٹ میں مروڑے پڑے آئے جل رہے تھے کہ یہ تو آپس میں ایک ہو گئے اور ان کے لڑانے میں بھی یہودی شامل تھے ایک قبیلہ ان کے ساتھ ہوا ایک دوسرے کے ساتھ ہوا تاکہ لڑتے بھیڑتے رہیں اور یہ ہمیشہ ہمارے گزار رہیں اور یہ کچھ کر نہ سکیں ہمیشہ ہمارے محتاج رہیں کوئی ہتھیاریں خریدتا رہے کچھ کچھ کرتا رہے اتفاق سے کہیں اوس اور حضرت کے دونوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں پرانا تذکیہ چل پڑا کسی نے کہا یار جنگ بواس میں یوں ہوا اور سنا جنگ میں یوں ہوا ایک نے کہا کہ تمہارے اتنے لوگ مرے تھے دوسرے نے کہا تمہارے اتنے مرے تھے شماس ابن قیس نام کا ایک یہودی ہوتا تھا بعد نے کہا کہ یہ خود مجلس میں گیا اور بعد نے کہا کہ یہ اندھا تھا اس نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا اور اس کو سکھا کر بھیجا یوں جا کر کہنا چاہے خود گیا چاہے اس کا شاگرد گیا تو وہاں جا کر بیٹھ گیا کہنے لگا ہاں ہاں یہ تو ساری باتیں ہوئی میں ایک اور بات بتاؤں کہا کیا کہا تیرے پردادے کو اس کے پردادے نے جب گرایا نا تو ننگا کر کے جیتا پورے شہر میں اور کہا کہ تیرے نکردادے کو اس کے نکردادے نے جب مارا تھا نا تو اس کے بعد اس کی یوں بے حرمتی کی تھی اس کے ناک کان کاٹے تھے اور اس کو ایسے کیا تھا اور یہ کہتے ہی ایک نظم شروع کر دی کہنے لگے اس کے اوپر تو یہ اشار کہے تھے اور بس یہ جو اشار سنائے نا تو ایک دم لوگ گرم ہو گئے دونوں سے اچھا تمہارے دادے نے ہمارے دادے کو ایسا مارا تھا ادھر سے بھی ادھر سے بھی گرم ہوئے پہلے مکے پھر تھپڑ اور اس کے بعد جوتے اور پھر لاٹیاں قریب تھا کہ تلواریں چل پڑیں اسی موقع پر اللہ نے فرمایا یا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان تطیعوا اگر تم بات مانو گے فریقا من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں کی اس گروہ کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی یردوکم وہ مرتد کر دیں گے تم کو بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد کافرین کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے تم کو تمہارے ایمان کے بعد اس حال میں کہ تم کافر ہو جاؤ کیا ہو گیا تم کو تم ان کی بات مانو اور یہ قیامت تک ہے کہ جب بھی یہودی اور عیسائی تم کو کوئی بات بتائے مت سمجھو کہ تمہارا خیر خواہ ہے ضرور اس کے پیچھے کوئی راز اور کوئی مکاری اور کوئی فراڈ ہوگا ان کا مگر امت نہیں سمجھ رہی ہے وہ کئی فتح فرون اور کیسے تم کفر کرو گے وان تم تتلا علیکم حالانکہ تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں وہ فی کم رسول اور تمہارے بیچ میں اس کا رسول موجود ہے وہ میں یا بلّہ اور جو کوئی پکڑے گا اللہ کو مضبوطی سے فقط ہدی علا صراط مستقیم اس کو ہدایت دی جائے گی سیدھے راستے کی طرف اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اعتصم یا اعتصم کے معنی فارسی والے کہتے ہیں چنگل زدن اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا اور جموں والے اس کا بہترین ترجمہ کر لیتے جفا مارنا جفا مار لیا جائے ایسے پکڑ لینا اللہ کو جو پکڑے گا اللہ کو کیسے پکڑے گا کہا مزاق چھپا ہوا حبل اللہ اللہ کی رسی کو پکڑے گا اور اللہ کی رسی کیا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور بعد کہا دین اللہ اللہ کا دین ہے جو اس دین کے ساتھ جفا مار لے گا ایسے اتنا زبردست لفظ ہے مجھے تو اردو میں ملا نہیں ایسا فقط ہدی الاس واطف مستقیم اس کو رہنمائی کی جائے گی سیدھے راستے کی جو جفا مار لے گا دین کے ساتھ دین کو اور نہ چھونا بنائے گا اللہ کی کتاب کو سینے سے لگا لے گا اس کو سرات مستقیم ملے گا اور جو اس طرح نہیں پکڑے گا اس کو کبھی یہودی بے وقوف بنائیں گے کبھی عیسائی بے وقوف بنائیں گے کبھی ادھر لڑائیں گے کبھی ادھر لڑائیں گے آج بھی آپ کہیں گے کیوں لڑ رہے ہیں تو جن کو لڑایا جا رہا ہے کیا وہ دین سے ہیں واقف کیا وہ قرآن سے ہیں واقف سب کے سب جاہلوں کی تین ایک زمانہ وہ تھا کہ اگر کبھی امیر المومنین جمعے کی نماز نہیں پڑھاتا تھا عید کی نہیں پڑھاتا تھا پنج وقتہ نہیں پڑھاتا تھا امیر المومنین نے نیچے اتر آئیے گا کسی تحصیل کا تحصیلدار کسی تھانے کا آج کی زبان میں ایس ایچ او اس کی بھی یہ ذمہ داری تھی جو جہاں کا ذمہ دار ہے امامت وہی کرے گا اگر کبھی اتفاق سے وہ جماعت میں لیٹ ہو جاتا تھا تو سب حیران ہوتے تھے ہیں لیٹ ہو گئے نماز میں نہیں آئے اتنا وقت گزر گیا آپ تحصیلدار ہو کر کے پھر نماز میں لیٹ ہو گئے اب وہ زمانہ آیا کہ تحصیلدار صاحب اگر نماز پڑھنے آ جائیں لوگ حیرت سے مفتی صاحب تحصیلدار صاحب آئے اور اللہ قبول فرمائے تحصیلداروں کو اگر ڈی سی صاحب آ جائیں تو پھر تو اور زیادہ حیران اور اگر ڈویژنل کمشنر آ جائیں تو سبحان اللہ اور اگر سی ایم صاحب آ جائیں تو پھر تو لوگ حیران ہوتے ہیں جیسے کوئی عجیب چیز مسجد میں گھس گئی کہتے ہیں وہ مسجد میں آگے دیا اللہ اکبر کہاں سے گرے ہم زخموں کو میرے چور دیکھ کر حیرت نہ کر یہ بھی تو دیکھ گرا کہاں سے کیا مقام تھا ہمارا اور کہاں گرے ہم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو حق کا تقاتی ہی جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو ویسا تقوی اختیار کرو تبھی شرارتوں سے بچ سکو گے ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہوں میں وہاں عرض کر چکا پہلے پارے کے آخر میں کہ مرنا ہمارے بس میں نہیں ہے کہ کوئی آدمی مرنے لگے تو آپ کہو ابھی نہیں مرنا پکا فرما بردار بن کے مرنا مرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے مطلب یہ ہے کہ اتنا فرما بردار بنو کہ جس لمحے بھی موت آئے فرما بردار بن کر ہی موت آئے وہ آپس ہی موب جمی آ اوپر کا بلّا اب یہاں اس کی تفسیر آئی اور مضبوطی سے پکڑ لو وہی جبہ مار لو بحب اللہ اللہ کی رسی کو اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر فرما چکے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم جمیان سارے کے سارے مل کر کے ولا تفر رکھو اور مت فرقوں میں بٹو مت الگ الگ جماعتیں بناؤ فقہی اختلاف ہو جائے مسئلہ سمجھنے میں بہت سارے لوگ اس آیت کو اس پر پیش کرتے ہیں مالکی شافی اور حنفی نہ بنو بنا تفرقو فرقے مت بناؤ یہ فرقے ہیں اگر یہ فرقے ہیں تو صحابہ میں بھی اختلاف حضرت امی عائشہ صدیقہ اور حضرت عمر میں اختلاف حضرت عائشہ صدیقہ اور عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس میں اختلاف مسائل میں اختلاف یہ تو امت کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ یہ مردہ امت نہیں یہ غور و فکر کرتی ہے اور جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو ضرور سوچوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن دین کے نام پر فرقے بنانا الگ الگ جماعتیں بنانا اس سے منع کیا جا رہا ہے وَذْكُرُوا کرو نعمت اللہ اور پھر آپس میں لڑنا اور جھگڑنا اس سے منع کیا جا رہا ہے اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو علیکم جو اس نے تم پر کی کون سی نعمت یاد کرو اس منظر کو اس کم تم آتا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ بین قلوبکم تو اس نے محبت پیدا کی تمہارے دلوں کے درمیان کیسا وہ موقع تھا اور حضرت کا کس طرح لڑتے تھے پھر اللہ نے کس طرح محبت ڈالی ایک دوسرے کے دل میں فاس نعمت ہی اخوانا تو تم ہو گئے اس کے کرم سے اس کے فضل سے اس کی نعمت سے اخوانا بھائی بھائی وکن تم الا شفا حفرت من النار لیم بیان چنتی زبان کو ٹیڑھا کر کے کیسے میں عرض کیا ٹیڑھا کرتے نئی باتیں اور کبھی رائنا ذرا سا لفظ بدل دیتے تھے بکری ذرا جلدی کہتے بکری تھوک اور تھوک ذرا سا فرق کر دیا ویسا یہ لفظ ہے شفا اسی کو اگر شفا پڑے تو بیماری سے شفا ملنا اور شفا پڑے تو اس کا معنی کنارہ شفا کے معنی کنارہ وکن تم اعلی شفا حفرہ اور تم تھے کنارے پر کس کے کنارے من النار آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے جہنم کے گڑے کے کنارے پر کھڑے تھے اگر لڑتے لڑتے اسی طرح مر جاتے سیدھا جہنم میں جاتے فن قزا کن تو اللہ نے کھینچ لیا نکال لیا تم کو منہا اس سے بچا لیا تم کو اس سے اس گھڑے سے کھینچا تم اس طرح نہیں مرے تمہیں ایمان نصیب ہوا تم بھائی بھائی بن گئے اب اس نعمت کو یاد کرو فَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْقَدُونَ اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ مُمَّتُنْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اور چاہیے کہ ہو تم میں ایک جماعت یدعون الالخیر جو بلائے لوگوں کو خیر کی جانب نیکی کی جانب اور وہ حکم دے بالمعروف نیکی کا وینہون عن المنکر اور وہ روکتی رہے برائی سے وولائکہم المفلحون اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے ہیں مطلب آپس میں لڑے جھگڑے سے اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے ایک طریقہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو ایک طریقہ ہے اس کا تقوی اختیار کرو اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک جماعت ایسی ہو جو ہر وقت میں لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتی رہے خیر کی طرف بلاتی رہے امر بالمعروف اور نئی آنی منکر کرتی رہے جب ایسا ہوتا رہے گا تو تم دین پر قائم رہو گے اور شان نزول کے اعتبار سے کہا گیا کہ یہاں جو لڑائی ہوئی تھی اس میں تین طبقے تھے اس فوج کے کچھ حضرت کے اور کچھ نہ اوسی اور نہ خزرجی جی جب ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی تو وہ اسی سوچ میں پریشان تھے کہ ہم اوس کا ساتھ دیں یا خزرج کا ساتھ دیں انہی کو مخاطب کیا گیا تھا کہ تم کو کسی کا ساتھ نہیں دینا تھا بلکہ تم نے دونوں کے درمیان صلح کرانی تھی تم نے لڑائی کرانی تھی ایمان والوں کو اس کی اجازت نہیں کہ دو آپس میں لڑ پڑے تو تیسرا بیٹھ کر تماشا دیکھتا رہے اس کو چاہیے تھا امر معروف اور نہیں عن المنکر من کر کرے اسی جماعت کو ڈانٹا جا رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ مما چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک جماعت يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ جو دعوت دیتی رہے نیکی کی یا بِالْمَعْرُوفِ بالمعروف اور حکم دیتی رہے نیک کاموں کا دیکھیے حکم کا بلند ترین درجہ وہی ہے کہ جو برائی کریں تو آپ اس کو فوراً گرفتار کر کے ڈنڈے لگائیں نہ باز آئے تو اس کے بعد اس کو رجم کریں کوڑے لگائیں یہ امر بالمعروف کا بلند درجہ ہے اصل مقام وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور گناہوں سے روکیں اور گناہوں سے روکنے کا بلند مقام وہی ہے کہ جو گناہ کرے بیادی ہاتھ سے روکے اور یہ نہ کر سکے تو زبان سے روکے اور یہ نہ کر سکے تو کم سے کم دل سے برا سمجھے وَذَلِكَ رہ الْإِيمَانِ جو یہ کہے کہ بس زبان سے کہہ دینا کافی ہے اور ڈنڈے کی ضرورت نہیں وہ بھی مزاج اسلام کو بالکل نہیں سمجھا اور جو یہ کہے کہ نہیں ڈنڈے سے ہی امر بالمعروف ہو سکتا ہے اور نہیں عن المنکر ہو سکتی ہے اور اس کے بغیر بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا رہنا ہے وہ تو بے وقوفوں کا بھی سردار ہے جب آدمی کچھ نہ کر سکے فبلسان ہی تو زبان سے پھر سمجھائے ہیں اس کی تھوڑی بگڑے بھائی صاحب نماز پڑھ لو بھائی صاحب یہ گندے کام چھوڑ لو پھر یہی کرے اور کیا کر سکتا ہے وہ اولا ہی اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے یہودی اور عیسائی تھے کیسے کلین ان لوگوں کی طرح تفرقوا جنہوں نے آپس میں تفرقہ کیا فرقے بنائے جماعتیں بنائی وختلف اور اختلاف کیا من بعد ما اس کے بعد کے جا احم البینات ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں ماں مصدریہ یہاں بھی واضح نشانی آ جانے کے بعد وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے زبردست عذاب ہے ایسے لوگوں کی طرح نہیں ہونا کہ صرف زد کی وجہ سے اور ایک فرقہ کھڑا کرنے کے لیے نیا فرقہ کھڑا کر لو یو مطلب یز وجو ہوں وجوہ یاد کرو اس دن کو جس دن کچھ چہرے تب یز سفید ہوں گے وجوہ کچھ چہرے وہ تسود اور کالے ہو جائیں گے وجوہ کچھ چہرے اللہ تفرقہ بازی کے بعد یہ فرمانا جس دن کچھ چہرے کالے ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے اس کے سوا کیا اشارہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ فرقہ بازیاں کرتے ہیں اور پارٹیاں اور جماعتیں بناتے ہیں یہ فرقوں والے بھی کچھ دن ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو مخلص جماعتیں ہوں گی جو کوشش کرتی رہی کہ ملت کو متحد رکھا جائے وہ سفید چہرے والے ہوں گے اور جو ملت کو توڑتے اور بانٹتے رہے اس دن ایکسپوز ہو جائیں گے ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے کون ہے یہ فام وت وجوہ ہوں تو وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہو گئے ان سے کہا جائے گا اکفر تم کیا تم نے کفر کیا بعد ایمان تم اپنے ایمان کے بعد فضوق العذاب تم تک فرون تو چکھو عذاب کا مزہ اس کی وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے اور مصدریہ تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے ایمان کے بعد تم نے کفر کیا اس سے کیا مراد ہے بعض حضرات نے کہا کہ وہ یہودی اور عیسائی جو پہلے مومن تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا گئے اور اس ایمان کے بعد کفر کیا آپ کا انکار کیا اور الگ پارٹی الگ فرقہ بنایا یہودی اور عیسائی کا وہ مراد ہے بالکل ہو سکتا ہے صحیح بات ہے لیکن بات تو ایمان والوں سے ہو رہی ہے اس وقت میں تو پھر آپ کو وہ روایتیں پڑھنی چاہیے جو در منصور میں اور مستدر کے حاکم میں اور الملل والنحل اس میں اور دوسری کتابوں میں جمع کی گئی ہیں کون لوگ ہیں کہا یہ اہل ہوا اور اہل بدا تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت قطادہ اور حضرت اکرمہ رحمہم اللہ ان حضرات کی یہ روایتیں ہیں کسی نے کہا یہودی کسی نے کہا عیسائی کسی نے کہا منافق اور حضرت علی حضرت عبی بن کعب اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بطور خاص ان دو بزرگوں کے اقوال کو سامنے رکھ کر کہا اہل البدع والہوا یہ وہ طبقہ ہے جو دین میں بدعتیں نکالتا ہے نئی نئی باتیں نکالتا ہے نئی باتیں نکالنا کوئی چھوٹا کام ہے آپ فرماتے من وقر صاحب بدعت فقد حدم الدین جو بدتیں نکالے نہ صرف بدتی کا احترام کرے اس نے میرے دین کو گرا دیا کیوں اس لیے کہ جب بدتی کا احترام ہوگا تو اس کے بدتیں نکالنے کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ نکالتے جو بدتیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور جب بدتیں نکلتی رہیں گی نکلتی رہیں گی اور ان کو ٹوکا نہیں جائے گا تو یہ دین بھی ویسا ہو جائے گا جیسا یہودیوں کا دین ایک وقت آئے گا تو صرف بدتیں ہی بدتیں رہیں گی سنت نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی جب بھی کوئی بدت پیدا ہوتی ہے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں یہ ایک سنت کو ذبح کرنے کے بعد آتی ہے وجود میں سنت مٹتی ہے پھر بدت پیدا کی جاتی ہے تو بدتی جو بدتیں نکالیں فرمایا یہی وہ طبقہ ہے جن کے چہرے اس دن کالے ہو جائیں گے اور یہ نمایاں ہوں گے اس دن کہ انہوں نے بدتیں نکالی ہاں، اور وہ طبقہ جو بدتیوں کے نام سے ہی مشہور ہوا اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے اکفر تم باد ایمانی کم کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد تو العذاب میں حزاب تم تک فرون تو چکھو عذاب کا مزہ تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے وہ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہو گئے اللہ مجعلنا ہوں پرور ہم کو انہیں میں شامل فرمائے بدتیں نکالنے سے ہماری حفاظت فرمائے خواہشات نفس پر چلنے سے حفاظت فرمائے ففی رحمت اللہ وہ اللہ کی مہربانی میں ہوں گے اور اللہ کی مہربانی کی بہترین مرکز جنت وہ جنت میں ہوں گے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے آیات اللہ علیک یہ ہیں وہ آیتیں جو ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں بالحق برحق طریقے سے وہ ظلم للعالمین اور اللہ تعالی دنیا جہان پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا ہے اسی لیے ان کو اچانک سزا نہیں دے گا پہلے ان کے سامنے دین کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے اس کے باوجود سمجھنے کے باوجود جو نہیں مانتا ہے وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام کام اوپر فرمایا تھا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرے جو خیر کی طرف دعوت دیتی رہے یہاں فرمایا تم تو ساری امت اسی کے لیے ہو تمہارا کام ہی یہی ہے اور اگر تمہارا کام نہ ہوگا تو کس کا ہوگا انبیاء کرام کا سلسلہ بند ہو گیا تو جو کام انبیاء کرام کرتے تھے وہ کار نبوت اب کون انجام دے گا وہ تم نے انجام دینا ہے کون تم خیر امہ تم ہو بہترین امت اخرجت للناس تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے ایک تو وہ جذباتی مانا جو حضرت مولانا طارف صاحب بھی کرتے ہیں کہ تم گھروں سے نکال دیے گئے ہو لیکن جو پہلے سے مانا چلا آ رہا وہ یہ ہے کہ تم بپا کیے گئے ہو اور ظاہر ہے کہ جب تمہیں اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہو تو گھروں کو اپنا گھر نہ سمجھو وطن کا اپنا وطن نہ سمجھو ملک کو اپنا ملک نہ سمجھو اور تاریخ صاحب سے پہلے تاریخ ابن زیاد کہتے چلے گئے تھے ہر ملک کے ملک کے مارک کہ ملک کے خدا باپ کہاں دادا شاید یاد نہیں آپ فارسی پڑھی نہیں ہوگی جب تاریخ زیاد نے اندرس میں اپنا لشکر اتارا تو سات سو کشتیاں لے کر کے گئے تھے اس سے زیادہ نا سات سو تو لوگ ہی تھے کشتیاں کتنی ہوں گی اندازہ لگا لیں سامنے پورا ملک ہے اب کشتیوں میں کتنا سامان لے گئے ہوں گے وہ اندازہ لگا لیں یہاں جا کر جو سب سے پہلے کام کیا تو وہ یہ کام کیا کہ کشتیاں جلا ڈالیں لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں کشتیاں جلا ڈالیں اگر ملک فتح بھی ہو گیا تو کیا ہمیں اپنے وطن واپس نہیں جانا اور اسباب کا اختیار کرنا کیا سنت نہیں ہے کشتیاں رکھو جب ضرورت پڑے گی واپس جائیں گے ہمیں اپنے وطن جانے کی ضرورت نہیں ہے کیا تو اس کے اوپر انہوں نے جو جواب دیا تھا اقبال نے اس کو نقل کیا ہے انہوں نے کیا کہا تھا کشتیاں جلا کر امامکم العدم وخلفکم البحر فائن المفر سامنے دشمن پیچھے سمندر ہے چاہے ڈوب کر مرو چاہے ان سے لڑ بھڑ کر کے مرو دو ہی راستے ہیں تمہارے سامنے تو انہوں نے کہا کہ اگر جیت بھی گئے تو واپس جائیں گے اس پر اقبال نے اس کو اپنے انداز سے مضمون کیا بخندید و گفت کہتے ہیں تلوار کا قبضہ چوما اور ہنسے اور اس کے بعد کہا ہر ملک کے ملک کے ماس کہ ملک کے خدا ماس کس کو وطن کہہ رہے ہو یہ ساری دنیا میرا وطن ہے میرا ہی ملک ہے اس لیے کہ میرے اللہ کا ہے کسی کے باپ کا تھوڑا ہے ہر ملک کے ملک ماس کے ملک کے خدا ماس تو وہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے اخرجت نار تم بپا کیے گئے ہو لوگوں کے لیے تأمرون بالمعروف تم حکم دیتے ہو نیکی کا یہ تمہارا کام ہے وتنهون عن المنکر اور تم روکتے ہو برائی سے اور میں نے کہا کہ وہی درجے سب سے پہلے ہاتھ سے دوسرے نمبر پر زبان سے اور تیسرے نمبر پر کم سے کم دل سے وذالک اضعف الایمان اور یہ کمزور ترین درجہ ہے اس کا مطلب جو دل سے بھی برا نہ مانے اس کا ایمان کیا وتؤمنون بالله اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر یہ تم کو ملا ہے تو اہل کتاب کے لیے بھی کوئی کہہ سکتا تھا ان کے منہ میں بھی پانی آ سکتا تھا تو پھر ہم تو راندہ درگاہ ہے ہمارا قصور ہی کیا ہے فرمایا میں تم کو ہم نے تھوڑا دھتکارا تم خود اس کے مستحق بنے ولو آمن اہل الکتابی اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب لکان خیر اللہ وہ ان کے لیے اور بہتر ہوتا منہم المومنون ہے ان میں سے کچھ ایمان لانے والے وہ اکثر لیکن اکثر ان میں سے فرما برداری سے نکل جانے والے ہیں کچھ ہیں عیسائیوں میں سے بھی کچھ ہیں یہ نجران کے وقت میں سے بھی بہت سارے لوگ ایمان لائے یہودیوں میں سے بھی کچھ ہیں اور لیکن اکثر تو فرما برداری سے نکل جانے والے لوگ ہیں اکثر نکل جانے والے لوگ ہیں عیسائی بھی نافرمان یہودی بھی نافرمان اور پوری دنیا کے لوگ نافرمان تو ایک اکیلے ایمان والے ان کے مقابلے میں کیا کریں گے اور میں کچھ نہیں کر سکتے نہیں عظر نہیں تم کو وہ تکلیف دے سکتے ضرر پہنچا سکتے الا اذا مگر تھوڑی بہت تکلیف تھوڑی بہت تکلیف دیں بات الگ ہے تو بڑا نقصان نہیں دے سکتے وہیں فاتل و ملت اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے یو وو الدبار تو تمہیں پیٹ دکھا کر کے بھاگیں گے تم بلائی سرون پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی ذریعت مزلہ ظری بت مار دی گئی ان کے اوپر ذلت ائی سقفو جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے ذلیل اور رسوا ہو کر کے رہیں گے ذلت مار دی گئی اور آگے آ رہا ہے مسکنت ذلت کے معنی ذلیل و رسوا ہوں گے اور مسکنت کے معنی احساس کم تریمی میں مبتلا ہوں گے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل سمجھیں گے اینما سقفو جہاں کہیں پائے جائیں گے دنیا بھر میں یہ پھریں گے دنیا بھر میں پھیل جائیں گے مگر ہر جگہ ذلیل و رسوا ہوں گے بالکل حقیقت ہے آج بھی ذلیل و رسوا ہے اور اگر یہ دیکھنا ہو تو انگریزی انگریزی لٹریچر پڑھے آدمی دنیا میں اگر بدترین مثال دینی ہو تو یہودی کی بدترین مثال دینی ہو تو جوز کی کیوں مثال اس کا مطلب ذلیل ہے رسوا ہے کوئی بھی گندی اور گھٹیا اور کمینی حرکت بیان کرنی ہو تو کہتے ہیں وہ جیسے کہ یہودی اب اگر کہیں پر بادشاہ بھی بن جائیں تو کیا ان کو عزت ملی اس سے بڑی ذلت کیا ہے روس میں ہندوستان میں اور دنیا بھر کے کونے کونے میں دو دو چار چار دو دو چار چار ان کے گھر ہر جگہ رسوا اور ذلیل آئی نما سقیف ہو جہاں کہیں پائے جائیں گے اللہ بحبل من اللہ مگر یہ کہ اللہ کی رسی پکڑ لیں اللہ بحبل من اللہ مگر اللہ کی رسی کے ساتھ ان کو عزت ملے گی اللہ کی رسی کے ساتھ یعنی اس کا دین قبول کر لیں یا ایمان والوں کے ساتھ کوئی اگریمنٹ کر لیں معاہدہ کر لیں وہ حبل من الناس یا لوگوں کی رسی کے ساتھ اگر لوگوں سے کوئی معاہدہ کریں گے ان کے ساتھ کوئی اپنا ایگریمنٹ کر لیں گے تو ممکن ہے کہ کچھ دیر کے لیے عزت مل جائے جس طرح آج اسرائیل کو یو این او کی وجہ سے ملی ہوئی ہے یو این او اس کی لونڈی اور وہ اس کے حقوق کی اور اس کے ہاں، اپنے کاموں کی تحفظ دینے والی بس اس کے ذریعے سے تھوڑی سی ان کو عزت ملی ہوئی اور باقی یورپ والے بھی سب ان کے پیچھے وحبل من الناس اور لوگوں کی رسی کے ساتھ وبا بغضب من اللہ اور وہ مستحق ہو گئے اللہ کی طرف سے غضب کے وہ ضری بتا من اور ماری گئی ان کے اوپر مسکنت رسوائی ذلت مسکنت ہیں اپنی نظروں میں ذلیل ہو جانا ذالک بانہم کانوا یکفرون بیاات آیات اللہ یہ سزا کیوں ملی ایسی اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے وہ الانبیاء اور نبیوں کو قتل کر دیتے تھے یہ چھوٹا جرم تھا اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا تورات کا انکار انجیل کا انکار قرآن کا انکار اور نبیوں کو قتل کرتے رہے بغیر حق نہ حق طریقے سے کوئی حق نہیں تھا عرض کر چکا کسی کے قتل کے کتنے حق ہیں بھول گئے پانچ ماں پھر قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے کہ اتنا بڑا جرم نبیوں کو قتل کرنا یہاں تک یہ پہنچ گئے کیوں پہنچے ذالی کبھی ماں یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی گناہ کیے کرتے کرتے کرتے انتنے کالے ہو گئے اندر سے کہ نبیوں کو قتل کرنے تک پہنچے اور گناہ کیوں کرتے تھے وہ کانو یا تدون اور تھے حدوں کو کراس کرنے والے کوئی حد ہی نہیں تھی اس وجہ سے اس نتیجے پر پہنچے سَوَاءً مِّنْ سواخل الْكِتَابِ قربان جائے قرآن کریم ایک لاٹھی سے کبھی نہیں ہانکتا ہم جب آج برائی بیان کرتے ہیں نا پوری قوم کی بیان کرتے ہیں جموں والے کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کشمیری جموں والے میں کچھ نہیں کسی کھاتے کے نہیں قرآن پاک کبھی بھی ایک لاٹھی سے کسی قوم کو نہیں ہانکتا یہودیوں سے بدتر کوئی قوم ہو سکتی ہے مگر کہتا ہے لئی سو سوا نہیں ہے وہ سارے سارے سوا ان برابر سب برابر نہیں عبداللہ ابن سلام بھی تو ہیں حضرت اسد بھی تو ہیں حضرت ابن سالبہ بھی تو ہیں حضرت اسید بھی ہیں ان کو بھول جائیں گے کیا ہم لئی سو سوا سارے کے سارے برابر نہیں من اہل کتاب امہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے قائمت جو کھڑی رہتی ہے یتلون آیات اللہ تلاوت کرتی ہے کھڑے کھڑے اللہ کی آیتوں کی کہاں کھڑی رہتی آنا اللیل یہ ال ان یو کی جمع ہے آنا آ گھڑیاں وقت رات کی گھڑیوں میں وہم یسجدون اور اس حال میں کہ وہ سجدوں میں ہوتے ہیں وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں کبھی سجدے میں کبھی قیام میں رات ساری جاگ جاگ کر کے اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں اس کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں ایمان لا چکے ہیں تو قرآن مراد ہے اور اگر پہلے لوگوں کی طرف اشارہ ہے تو قورا تو انجیل مراد ہے یؤمنون باللہ یہ ہے وہ طبقہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے والیوم الاخر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ بِالْمَعْرُوفِ اور یہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں وہ یہ نہ کر اور یہ برائیوں سے روکتے ہیں معروف کے لفظی معنی نیکی نہیں معروف کے معنی پہچانی ہوئی چیز اور منکر کے معنی اجنبی چیز گویا ایمان والوں کے ماحول میں نیکی پہچانی ہوئی ہے اور گناہ پہچانا ہوا نہیں ہے یہ منکر یہ عجیب چیز کہیں باہر سے آ گئی ہے وہ یو ساری ہو نفل خیرات اور یہ جلدی کرتے ہیں دوڑتے ہیں نیکی کرنے میں وَأُولَائِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہی لوگ ہیں نیکوکاروں میں سے یہ ایک طبقہ الگ ہے لیکن اکثر ایسا نہیں ہے وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خیر اور نہیں کرتے ہیں نیکی میں سے وہ کوئی کام فَلَنْ يُكْفَرُوهُ تو نہیں وما يَفْعَلُوا اور جو بھی کوئی کریں گے وہ نیکی میں سے فَلَنْ يُكْفَرُوهُ تو ہرگز اس کے ساتھ کفر نہیں کیا جائے گا یعنی اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اس نیکی کو بلایا نہیں جائے گا اس کے اوپر ضرور ثواب ملے گا اس کی ناقدری نہیں ہوگی واللہ علیم بالمتقین اور اللہ تعالیٰ جاننے والا پرہیزگاروں کو ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تغنی عنہم ولا اولادہم من اللہ یہودی اور عیسائی اولاد کی وجہ سے مال و دولت کی وجہ سے کفر میں مبتلا تھے فرمایا ان الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنیا ہر چیز کام نہیں آئیں گے عنہم ان کے اموالہم ان کے مال ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئا کچھ بھی بولا اصحاب النار اور یہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں جہنم والے ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کفر میں کفر کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے آدمی سوچتا ہے یہ بھی تو بڑی نیکیاں کر رہے ہیں دان بہت کرتے ہیں ملک ملکوں پر کر رہے ہیں اور پارٹیاں پارٹیوں پر اور افراد افراد پر خرچہ کر رہے ہیں تو ان کا خرچہ کیا ہوا ان کو کچھ کام نہیں آئے گا پہلے تو وہ جو دکھلاوے کے لیے اور لوگوں کو دفانے کے لیے اور لوگوں کا اپنا غلام بنانے کے لیے خرچ کرتے تھے اس کا جواب کل مل چکا ہے اور اگر اخلاص کے ساتھ خرچ کیا ہے واقعات یہ دنیاوی مفاد مقصود بھی نہیں تھے اس کے باوجود بھی اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا کیوں اس لیے کہ ثواب اللہ سے لینا ہے جب اللہ کو مانتے ہی نہیں اور اللہ کے احکام کو نہیں تسلیم کرتے تو پھر ثواب کیسے ملے گا مسل ما ينفقون مثال اس چیز کی جو انہوں نے خرچ وہ جو وہ خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات دنیا اس دنیاوی زندگی میں کم اصل مثال ہے اس ہوا کی فیحا سر جس میں سر ہو کہتے ہیں کہ سر لغت ازداد میں سے ہے اس کے معنی سخت گرمی بھی اور سر کے دوسرے معنی سخت سردی بھی لیکن یہاں سب نے سردی کا ترجمہ کیا اوہو اس کی مثال کا ریحن اس ہوا کی مثال ہے فیہا سر جس میں سخت سردی ہو پالا ہو اصابت حرس قوم جو لگی کسی قوم کی کھیتی ظلم انفسہم جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا تھا کفر و شرک کرنے کی وجہ سے فاحلہ ہو تو اس ہوا نے اس ساری کھیتی کو ہلاک کر کے چھوڑا سب کو برباد کر دیا وما ظلمهم اللہ لیکن کوئی کہے اللہ نے ان کے سارے عمال برباد کر دیے اور جس طرح ہوا چلی اور اس نے پوری کھیتی کو ضائع کیا اسی طریقے سے ان کے کفر نے ساری نیکیوں کو برباد کر دیا اللہ نے کوئی ثواب نہ دیا اور میں اللہ نے ظلم نہیں کیا ولیکن ان یظلمون بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے کیا ظلم کرتے تھے نیکیاں بھی کرتے تھے مگر ساتھ میں کفر بھی کرتے تھے یہ تو بالکل اسی طرح ہوا کہ کوئی ٹانک بھی کھاتا ہے مگر تھوڑا تھوڑا زہر بھی کھاتا رہتا ہے ساتھ میں ظاہر ہے زہر غالب آئے گا آخر مر جائے گا ایمان والوں کو بس یہ مضمون اب مکمل ہو رہا ہے اور آخری تعلیم دی جا رہی ہے ایمان والوں کو اب تم ان کی شرارتوں سے آگاہ رہو دیکھ لیا تم نے کس کس دھوکے اور فراڈ اور مکاری کے ساتھ وہ ایمان والوں کو کافر بنانے کے چکر میں ہیں لہذا تم ان کے قریب مت لگو ان کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ یا یو آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تتخذو مت بناؤ تم بتانا تن بتانا نہ بناؤ من دونکم اپنے سوائے کسی کو یہودی کو عیسائی کو مجوسی کو کسی کو نہ بناؤ بتانا نہ بناؤ بتانا کیا چیز ہے کوٹ کے اندر کا جو کپڑا ہوتا ہے جس کو استر کہتے ہیں اور وہ پیٹ کے ساتھ چپکا رہتا ہے اس کو بتانا کہتے ہیں ایسا جگری دوست نہ بناؤ کہ جس طرح کوٹ کا کپڑا تمہارے ہر راز سے واقف ہوتا ہے اور تم ان کو سارے راز بتاتے رہو اور ان کو اپنا آئیڈیل بنا کے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاؤ اپنے سوائے کسی کو بتانا نہ بناؤ لا یعلونکم خبالا خبالا کے معنی نقصان اور لا یعلون نہیں کمی کرتے ہیں وہ نہیں پرواہ کرتے ہیں وہ تمہارے نقصان میں کوئی کمی نہیں کریں گے جب موقع ملے گا تب ڈسیں گے جب موقع ملے گا تب ڈسیں گے ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ وَدُّ ماں تم ماں مزریا بھی ہو سکتا ہے پسند کرتے ہیں وہ تمہارے مشقت میں پڑھنے کو یا پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ من تل آئے ہی مختلف موقعوں کے اوپر ان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے یہ تو اچانک اندر کی دشمنی چھلک کر باہر آتی ہے کئی دفعہ آدمی وہ بات کہہ دیتا ہے جو کہنا نہیں چاہتا ہے کئی دفعہ اس کے منہ سے نکل جاتی ہے جو بات وہ کہنا نہیں چاہتا ہے سونے والوں کو جگانے کے لیے کہتا ہوں ہمارے یہاں ایک کہاوت مشہور ہے کہ دو بچے اکٹھے بکریاں چراتے تھے ایک دن اس کا دوست اس سے دور دور بھاگ رہا ہے دور لے کے بکریاں چرا رہا ہے اس نے کہا یار تو اتنا کیوں بھاگ رہا ہے ہم روزانہ اکٹھے چلاتے ہیں بکریاں اکٹھے مل کے کھیلتے ہیں اکٹھے چلائیں گے اس نے کہا اصل میں ہم نے رات کو تمہارے کریلے چھپا کے کھائے تھے کہیں میرے منہ سے اچانک نہ نکل جائے اس کو گھر والوں نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ نہیں رہنا کہیں تیرے منہ سے اچانک نکل جائے ہم ان کو کہتے ہیں اڑک پڑا کر کہیں اچانک ہی نہ نکل جائے تیرے منہ سے اس نے کہا میرے منہ سے کہیں اچانک نکل جائے گا کہ میں نے کیلے چھپا تمہارے کریلے چھپائے ہوئے ہیں اس لیے میں دور دور رہتا ہوں نکال بھی دیا اور کہتا ہے کہ کہیں اچانک نکل نہ جائے جو کچھ یہودی اور عیسائی آج بھی کر رہے ہیں یہ اچانک نکلتا ہے یہ تو بڑی بےمان قوم ہے اندر سے کالے یہ اندر کی باتیں تھوڑی بتانا چاہتے ہیں لیکن کبھی کارٹون بناتے ہیں اور کبھی وہ بےمان روشنی کو کھڑا کرتے ہیں کبھی تسلیم نسلیم کو کھڑا کرتے ہیں کبھی کسی اور بےمان کو خریدتے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور وہ گندی باتیں کہتے ہیں جو اس دور کا یہودی نہیں کہہ سکا اس دور کا عیسائی نہیں کہہ سکا اس دور کا وہ جہل قطبہ اور شہبہ نہیں کہہ سکا تاریخ میں کوئی شہادت نہیں ہے کہ عیسائیوں نے یہودیوں نے منافقوں نے اور مکہ کے مشرقوں نے کسی دور میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی پر احساس کیا ہو آ رہا ہے سورہ یونس میں آپ نے فرمایا لقد لبست فیکم عمرہ میں تمہارے بیچ میں اپنی عمر میں سے سنین کئی سال تک رہ چکا ہوں تم تمہارے سامنے میری زندگی موجود ہے کیا کوئی اعتراض کی چیز ہے اگر اعتراض کی چیز ہوتی تو وہ کرتے مگر یہ کتنے کالے ہیں اندر کے کہ آج ساڑھے چودہ سو سال کے بعد یہ بد باطن کچھ باتیں اچھالتے ہیں اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی پر حملہ کرتے ہیں یہ جو حملہ کرتے ہیں یہ خط بدت الفغذہ یہ تو اچانک کہیں بدت ظاہر ہو گئی ہے بغضا دشمنی من افواہہم ان کے منہ سے یہ بغض یہ عداوت یہ اندر کا خبز یہ تو اچانک ظاہر ہوتا ہے وما تخفی صدورہم اکبر اور جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے وہ بہت بڑا ہے اللہ اکبر جسے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ بھی لائق دار ہے ولے کلمہ گویوں کی طرف سے ابھی دل میں ان کے بخار ہے اندر جو ان کے کفر چھپا ہوا ہے وہ کتنا ہے قد بینا لکم آیات او ایمان والو ہم نے تمہارے سامنے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ان کن تم تاقلون اگر تم عقل سے کام لیتے ہو تو اپنے دوستوں اور دشمنوں کو پہچانو سنو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہودی اور عیسائی دونوں ہم سے دوستی لگائیں کیوں اس لیے کہ ہم ان کے نبی کو مانتے ہیں ہم ان کی کتاب کو مانتے ہیں ہم ان کی شان میں ادنا سے ادنا گستاخی نہیں کر سکتے ہیں ان کے کسی بزرگ کی شان میں ان کی کسی کتاب کی شان میں تو ان کو ہم سے دوستی کرنی چاہیے تھی اور الٹا یہ کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیں ہمارے نبی کی توہین کریں ہمارے نبی کی مذاق اڑائیں کارٹون بنائیں مگر بد قسمت مسلمان ہائے ہائے ارے مسلمان تو ان سے دوستی لگاتا ہے حالانکہ وہ وہ تیری کتاب کا کا دشمن دشمن تیرے نبی ہاں ہائے ہائے تم ہو وہی تو ان سے محبت کرتے ہو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ بات منافقوں کو کہی گئی تھی اور آج کلمہ گویوں میں سے کس کس کے اوپر یہ فٹ آتی ہے بس اپنے دائیں بائیں دیکھ لو کون یہودیوں کی صورت و سیرت اپنا رہا ہے حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے حالانکہ تم ایمان لاتے ہو بال اسم جنس کا ساری کتابوں پر بال کتابوں پر كله ساری کی ساری الفلام اسم جنس ساری کتابوں پر جب تم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو تو ان کو محبت کرنی چاہیے تھی مگر وہ دشمن اور تم ان کے دوست اوہو ان کا حال کیا ہے وَإِذَا قَالُوا آمَنَّا جب وہ ملتے ہیں تم سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے کیوں کہتے ہیں وہ آپ پڑھ چکے پیچھے کبھی ہمیں دھوکہ دینے کے لیے اور کبھی یہ کہ ہاں ہم بھی تو مسلمان ہیں ٹھیک ہے قرآن نہیں مانتے مگر مسلمان ہیں تو رات اور انجیل کو مانتے ہیں اپنے نبی کو مانتے ہیں قرآن کریم نے کہا جھوٹے نہ اپنے نبی کو مانتے ہو نہ تو اور انجیل کو مانتے ہو <coughs> لیکن اس قرآن اس جملے کی قرآن پاک کی اس لفظ کی یہ حقانیت اس فقیر کے سامنے کب کھلی کہ جب آج عیسائیوں سے ملتے ہیں تو عیسائی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کہتے ہیں بھائی کون ہو تم کہتے ہیں مسلمان ہیں بھائی تم مسلمان ہو ہیں ہم عیسائی مسلمان ہیں کیسے دھوکہ دینے کے لیے ہماری طرح برقع پہنتے ہیں ہماری طرح پورا پردہ کرتے ہیں اور کچھ داڑیاں بھی رکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں گھومتے ہیں اور ان سے پوچھا جائے وہ تو کون کہتا مسلمان تو مسلمان ہے ہاں ہاں مسلمان اب کارڈ چیک ہم تو تو عیسائی ہے کہتے نہیں نہیں میں عیسائی مسلمان ہوں یہ ہے جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب اکیلے ہوتے ہیں حقو کاٹتے ہیں علیکم تمہارے مقابلے میں تم پر تم پر غصہ کرتے ہوئے النا ملا انگلیوں کے پوروے یہ انگلیوں کے سروں کو کہتے ہیں کاٹتے ہیں یہ مسلے ان کو کیسے ماریں کیسے ان کو تباہ و برباد کریں ان کے معاشرے کو کیسے برباد کریں من الغیر غصے کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا ان کی انگلیاں کاٹنے سے کل آپ فرما دیجئے موتو تو تم ہی مرو اپنے غصے سے ان اللہ علیم بے شک اللہ جاننے والا بذات صدور جو کچھ تم سینوں میں چھپاتے ہو ان تم ست حسنت اگر چھوتی ہے تم کو کوئی اچھی حالت خصوص ہو ان کو لگتی پوری دنیا کا یہودی اور عیسائی بالکل آج کسی موڑ پر کھڑا ہے اگر مسلمانوں کو کوئی اچھی حالت ملے کہیں پر کامیابی مل جائے تصو ان کو بری لگتی ہے پیٹ میں مروڑے پڑ جاتے ہیں بدر ہو عہد ہو کوئی مقام ہو کامیاب ہوتے ہیں مسلمان اور مشرقوں کے مقابلے میں لیکن پیٹ میں درد یہودیوں کی وہ ان سو کو پہنچتی ہے سیاح تم کوئی بری حالت خوش ہوتے ہیں بھی اس کی وجہ سے حالانکہ مشرق بھی دین کے دشمن ہیں مگر قرآن کا یہ انداز مشرقوں کے لیے نہیں ہے اور نہ مشرقوں کی یہ شرارت ہے نہ تو وہ اپنے مذہب کی دعوت دے رہے ہیں اور نہ آپ کے مذہب کی اس طرح توہین اور مذاق اڑا رہے ہیں وہ تو اکا دکا کوئی واقعہ پیش آتا ہے کبھی کبھی مگر یہودیوں کا اور عیسائیوں کا کام ہی ہے ایمان والے گھبرا گئے یہ اتنے اندر کے چھپے ہوئے دشمن کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے مگر اکثر تو دشمنی چھپا کر رکھتے ہیں کیسے ان کا مقابلہ کریں فرمایا تم بچتے رہو کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا مگر شرط یہ ہے کہ تم ان کے پیچھے نہ چلو وہ ان تصبر اور اگر تم ڈٹے رہو گے ڈٹے رہو گے ان کے طریقوں کو نہیں اپناؤ گے ان کے پیچھے نہیں چلو گے وہ تب اور تم تقوی اختیار کرو گے لا یا نہیں تکلیف دے گی تم کو کئی دہم ان کی تدبیر شیان کچھ بھی ان اللہ بما یعملون محیط کیوں اس لیے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں بے شک اللہ محیط اس کو گھیرنے والا ہے سب کچھ اللہ کے قبضے میں کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں بگاڑ سکتے کسی کا یہاں صورت کا آدھا ہو گیا اور یہاں تک بتایا گیا کہ ایمان والوں کی سوچ کیسی ہونی چاہیے کانٹوں کے بیچ میں سے گزرنا ہے یہ پھول ہے کانٹوں کے بیچ میں جوان ہے ادھر یہودی ادھر عیسائی مجوسی مشرق ان سب کے نظریات سے اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھنا ہے بچا بچا کے ہر ایک سے اسی کا نام تخبہ ہے اور عیسائیوں کو سامنے رکھا تھا ان کا وقت بھی بیٹھا ہوا تھا اور بیچ میں یہودیوں کا ذکر بھی آیا اور آخر میں زیادہ تر انہی کا رہا اس لیے کہ ہر فتنے کے پیچھے اصل ہو آج بھی دنیا بھر میں جو عیسائی کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی یہودیوں کی شرارت ہر جگہ ہر بتنے کے پیچھے وہ ہٹلر کا ایک جملہ آپ نے پڑا ہوگا مجھے بہت اچھا لگا کہ اس نے مرتے وقت میں کہا تھا کہ میں اگر چاہتا تو سارے یہودیوں کو مار سکتا تھا حالات ایسے تھے کہ سارے یہودی میں مار دوں لیکن میں نے تھوڑے بہت بیج کے لیے باقی چھوڑے کہا کس لیے چھوڑے تاکہ نئے پیدا ہونے والے لوگ مجھ کو گالیاں نہ دیں وہ کہیں کہ یہودی بڑے نیک تھے ان کو کیوں مار دیا تم نے یہ تو بڑے اچھے لوگ تھے کہا میں نے چاہا کہ کچھ باقی رہے اور گندی اور گٹیا حرکتیں کرتے رہے تو لوگ کہتے رہے کہ ہٹلر کا شکریہ اس نے بہت اچھا کام کیا تھا مگر یہ بد کچھ باقی کہتے رہ گئے یہاں آدھا حصہ پورا ہوا اور یہاں تک گویا ایمان والوں کو نظریاتی جنگ کے لیے تیار کیا گیا نظریاتی طور پر ایک جنگ ہے کبھی شیطان کے ساتھ کبھی کفر کے ساتھ کبھی یہودیوں کے ساتھ کبھی عیسائیوں کے ساتھ یہاں سے آگے عملی جنگ کا تذکرہ ہے اور عملی جنگ کیا ہے غزوہ عہد کا تذکرہ ہونے والا ہے جہاں جان و مال کی قربانی دی جائے گی سورہ بقرہ میں میں عرض کر چکا قطب علیکم القتال تم پر جان اور مال کی قربانی فرض کی گئی اے ایمان والو اے صحابہ کرام لیکن کوئی سامنے موقع موجود نہیں ہے کہ یہاں جاؤ اور اپنے آپ کو قربان کرو گویا وہاں ایک بات بیان کی گئی اس کی تکمیل یہاں کی گئی کیسے جان اور مال کی قربانی دیں کہا یہ دیکھو جیسے عہد میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دی جس طرح صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تم بھی اسی طرح پیش کرو لیکن عہد میں جو کچھ پیش آیا آپ کے ذہن میں اس کا موٹا نقشہ موجود ہوگا کیا آیا تھا پیش وہاں پر ایمان والوں کو شروع میں کامیابی ہوئی تھی اور اس کے بعد شکست ہو گئی اور شکت کی وجہ کیا ہوئی تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی اور غلطی بھی اجتہادی غلطی ہوئی سوچ سمجھ کر کے جان بوجھ کر غلطی نہیں ہوئی ایک آدمی کو معلوم ہے نماز فرض ہے کہتا لگے میں نہیں پڑھتا ہوں بس کافر ہو گیا کہتا ہے ہاں ہے فرض اگر کیا بتاؤں میرے سے نہیں پڑھی جاتی کافر تو ابھی پورا نہیں ہوا مگر پہنچ گیا کفر کے قریب فقط کفر پہنچ گیا کفر کے پاس یہ بھی یہاں جو غلطی ہوئی ان سے اجتہادی غلطی ہوئی پچاس لوگوں کو کہا گیا کہ تم اس پہاڑ کے اوپر رہنا جبل رومات کے اوپر نیچے نہیں اترنا جب تک ہمارا حکم آئے فتح ہو یا شکست ہو یہاں تک کہ ہماری کوٹیاں نوچلی جائیں مگر تم نیچے نہیں اترنا اتحادی غلطی ہو گئی شروع میں کامیابی ہوئی ایمان والے جو اوپر تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ یہ جیم کا جبیر ہے وہ جموں والا جبیر نہیں لکھا ہوتا ہے سے تب بھی اس کو جبیر پڑھتے یہ ہے ہی جیم کے ساتھ ہے عبداللہ ابن جبیر ان کے امیر تھے انہوں نے بہت سمجھایا مگر ایک چالیس لوگ یہ کہہ کر کے کہ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ نیچے نہیں اترنا لیکن ایک علت کے ساتھ معلوم تھا وجہ یہ تھی کہ جب تک جنگ رہے جنگ ختم ہوئی اور ہمارے بھائی کامیاب ہو گئے دشمن بھاگ گیا اب مال غنیمت جمع کیا جا رہا ہے تو کم سے کم مال غنیمت جمع کرنے میں تو ہم اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں ہم بھی کچھ مال غنیمت جمع کریں اور آگے ایک اشارہ ہے کہ کچھ مال دیکھ کر پانی بھی آ گیا تھا منہ میں من کم میوری دنیا کچھ تھے جو دنیا چاہتے تھے اگرچہ براہ راست غنیمت مقصود نہیں تھا کیونکہ غزوہ بدر میں غنیمت تقسیم ہو چکی ہے اور ان کو معلوم ہے کہ غنیمت اکٹھے کرنے والے کو نہیں ملتی ہے غنیمت تو بعد میں تقسیم کی جائے گی اور ہر آدمی کو اس کے حصے کے بقدر ملے گی لیکن تھوڑا دھیان چلا گیا مال کی طرف چالیس لوگ نیچے اترے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے میں غلطی ہو گئی جنگ کا پاسا پلٹ گیا شکست میں بدل گئی جنگ اور پھر عجیب قسم کے حالات پیش آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے میں آپ کا دندان مبارک شہید ہوا آپ کی اپنی ٹوپی آپ کی خود کے کیلیں آپ کے سر مبارک میں گھس گئیں اور ابن خمیہ نے پتھر مارا آپ کے مقدس چہرے کو غلط کیا آپ زخمی ہو گئے اور ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی کہ مسلمان اپنی تلواروں سے حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان شہید ہو گئے ایسے حالات پیش آ گئے صرف اس طرح سی غلطی کی وجہ سے اس لیے عہد کا براہ راست ذکر کرنے کے بجائے پہلے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کیوں چونکہ عہد میں شکست ہے مارے ستر صحابہ شہید ہوئے اس کے زخم لگے ہوئے ہیں اس سے پہلے یاد دلایا کہ ہم نے تو تم کو کامیابی دی تھی جس پروردگار نے تم کو بدر میں کامیاب کیا تھا وہ تم کو عہد میں نہیں کر سکتا تھا بدر میں کافر کتنے تھے ایک ہزار اور تم تین سو تیرہ اور آج کافر کتنے ہیں تین ہزار اور تم سات سو تھے اور وردگار غالب کر سکتا تھا مگر تم سے ایک غلطی ہوگی اس لیے پہلے بدر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے غزوہ بدر کا تذکرہ انشاءاللہ سورہ انفال میں آئے گا وہیں عرض کریں گے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ نَحْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ اور یاد کیجیے جب آپ صبح سویرے نکلے من اہلی کا اپنے گھر سے تو اوہو میرے سے غلطی ہو گئی ایک ابھی بدر کا تذکرہ نہیں آیا شروع شروع میں عہد کا تذکرہ ہے پھر بعد میں بدر کا تذکرہ آ رہا ہے اگلی آیت کی طرف نظر جا رہی تھی وہ غد تھا یہاں سے عہد کا تذکرہ ہے عہد کا واقعہ کب پیش آیا یاد ہوگا تھوڑا سا پھر دہرا دیتا ہوں تین ہجری ہے اور رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے بدر رمضان میں پیش آیا اور بہت شوال میں پیش آیا اور مشہور روایت کے مطابق شوال کی گیارہ تاریخ ہے اور دس تاریخ کو جمعہ ہے جمعہ کے دن آپ نے اصل جمعہ کے دن خطبے میں بھی آپ نے بیان فرمایا جب آپ کو اس کی اطلاع ملی تو کفار آ رہے ہیں اور کیوں آ رہے تھے وہ غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ بدر میں ان کا کمانڈر ابو جہل تھا اور آج ابو سفیان ہیں بعد میں اللہ نے ایمان نصیب کیا اس وقت میں ایمان نہیں تھا اور ان کے بڑے جیالے اور زبردست لشک جنگجو لوگوں میں اکرما جہل کے بیٹے ہیں ان کو بھی اللہ نے بعد میں ایمان نصیب کیا خالد ابن ولید ہیں ان کے زبردست سفا سالار وہ بھی ابھی تک مومن نہیں ہوئے بعد میں اللہ نے ایمان نصیب کیا یہ ایک ہزار کا لشکر آیا ہے اور اپنے ساتھ عورتوں کو بھی لے کر آئے کہ جب جیتیں گے تو عورتیں ناچیں گی گائیں گی اور جشن منائیں گی اور جب تک نہیں جیتیں گے تو عورتیں دوسروں کو شرم دلائیں گی کہ تمہیں چوڑیاں چاہیے واپس آ رہے ہو اور چنانچہ اب سفیان کی بیوی ہندا یہ کام کرتی تھی بعد میں ان کو بھی ایمان نصیب ہوا جب کوئی مشرق پیچھے ہٹتا تھا تو اپنی چوڑیاں اتار کر اس کو پیش کرتی تھی لے میری چوڑیاں تو عورت ہے مرد ہے آگے بڑھ جنگ کر اور وہ ترانہ گاتی تھی حفیظ جلندری نے اس کا بڑا شاندار ترجمہ کیا ہے نحن بنی نوارق ہے وہ لمبا قصیدہ وہ گاتی تھی گیارہ شوال کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن نکلے ہیں اور آپ نے عہد پہاڑ جو مدینہ سے صرف کوئی دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے پورا پہاڑ جائیں گے تو تین کے قریب ہو جائے گا اس سے پہلے کا جو میدان ہے دامن کوہ عہد کا دامن یہاں آپ نے پڑاؤ فرمایا اور بعد نے کہا کہ نہیں اثر کے دن اسی جمعہ کے دن ہی آپ یہاں سے نکلے اور گیارہ شوال ہی ہے اور آپ نے یہاں پر پڑاؤ فرمایا منافقوں میں سے ایک بڑی تعداد مدینہ میں رک گئی آئی نہیں اور اس کا ایک بہانہ بھی بن گیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں کہ مدینہ کے اندر رہ کر کے کریں آپ کی ذاتی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر کے کیوں آپ چاہ رہے تھے کہ گلیوں میں جنگ ہوگی یہ گلیوں سے واقف نہیں لشکر گلیوں میں بٹے گا ہمارے لوگ واقف ہیں جوان ہمارے مرد ہمارے گلیوں میں ان سے تلواروں سے لڑیں گے لڑیں گے اور ہماری مستورات اوپر سے پتھر کی سنگ باری کر سکتے ہیں اس طریقے سے جنگ ہوگی تو وہ آخر شکست سے دو چار ہوں گے لیکن وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کا مطالبہ تھا کہ ہمیں وہاں قربانی دینے کا موقع نہیں ملا اس لیے کھلے میدان جنگ ہونے چاہیے تاکہ ہم بھی کچھ دکھا سکیں ان کی رائے اسرار کے ساتھ تھی آپ نے وہ رائے مانی اور آپ نے ذرا پہنی آپ باہر تشریف لائے اس پر ان کو تھوڑا پچھتاوا ہوا انہوں نے کہا ہم سے شاید غلطی ہو گئی ہم نے آپ کو باہر نکلنے پر مجبور کیا شاید آپ نکلنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ کی رائے یہی ہے کہ مدینہ کے اندر رہا جائے تو ہم نے ایک بات کہہ ڈالی ورنہ ہم بھی ٹھیک آپ کی رائے سے متفق ہیں مدینہ کے اندر ہی رہیں آپ نے فرمایا جب نبی جنگ کا لباس پہن لیتا ہے تو اس کا اتارنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے آپ جانا ہی ہوگا عبداللہ ابن ابئی جو منافقوں کا سردار تھا اتفاق سے اس کی رائے بھی تھی کہ مدینہ کے اندر رہیں لیکن وجہ دوسری تھی اس کی رائے کیا تھی کیوں تھی مدینہ کے اندر رہنے کی کہ مسلمان لڑے بھریں گے اور میں کہیں چارپائی کے نیچے چھپ جاؤں گا جب جنگ جیت لیں گے بعد میں میں کہوں گا آگوں کو تو میں نہیں بگایا تھا تمہیں نظر کہاں تھے گلیوں میں جنگ تھی دکھائی تو دے نہیں رہے تھے لیکن جب یہ فیصلہ ہوا کہ باہر جانا ہے تو اس نے کہا کمال ہماری بات ہی نہیں مانی گئی ان لوگوں کی بات مانی گئی اس لیے بڑی تعداد کو تو اس نے یہیں روک لیا تین سو لوگ گئے مسلمانوں کے ساتھ اور یہ ملت اسلامیہ کو قیامت تک کے لیے آگاہ کیا جا رہا تھا کہ اس طرح کے لوگ تمہاری صفوں میں رہیں گے اس لیے کام چھوڑا نہیں جا سکتا کام چلتا رہے گا یہ موئے آسین آسینوں میں ہمیشہ یہ سانپ چھپے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کرتا رہے گا مختلف موقعوں پر یہ رسوا ہوتے رہیں گے یہ تین سو لوگ الگ ہو گئے اب ہزار نکلے تھے صرف سات سو رہ گئے آپ جب نکلے اپنے گھر سے کیا منظر تھا اس کو پیش کیا گیا غَدَوْتَ اہلی کا یاد کیجیے جب آپ نکل رہے تھے صبح سویرے اپنے گھر سے اس کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ ہفتے کی تاریخ ہے یہ اور جمعے والی عصر کی روایت کمزور ہے عصر کے دن صرف مشورہ ہوا ہے من اہلی کا ببوی آپ ایمان والوں کو ٹھکانہ دے رہے تھے مقاعدہ بیٹھنے کی جگہ للقتال جنگ کے لیے ایک ایک کو بٹھا رہے تھے یہاں بیٹھو یہاں بیٹھو یہاں بیٹھو واللہ السمیع العلیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے اذ ہمت طائفتان یاد کرو جب ارادہ کر لیا تھا دو جماعتوں نے منکم تم میں سے ان تفشلا کہ وہ بزدلی دکھائیں لفظی منان تک شلا کہ وہ فیل ہو جائیں وہ اللہ ولی اور اللہ ان دونوں کا دوست تھا ان دونوں کا کارساز وہ اللہ ہی المؤمنون اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے مطلب دو جماعتوں نے کچھ ارادہ کیا تھا بزدلی دکھانے کا لیکن اللہ ان کا دوست تھا اللہ نے ان کے قدم جما دیے کون تھے یہ دو بنو حارثہ تھا اور بنو سلیما یہ دو جماعت تھے لام کے زیر کے ساتھ اکثر لکھا ہے بنو سلمہ جب منافقین کی اتنی بڑی تعداد واپس پلٹی اور انہوں نے ترغیب دینی شروع کی لوگوں کو چلو چلو واپس چلو چلو واپس اور ابھی آگے آ رہا ہے لوگ نالم الفطار اور اگر ہم سمجھتے کہ یہ جنگ ہے تو ہم ساتھ چلتے یہ جنگ کہاں ہے جنگ ہوتی ہے چلو ایک کے مقابلے میں ایک ہو ایک نہ ہو چلو دو ہو یہاں تو ایک طرف مٹھی بند لوگ اور دوسری طرف پوری دنیا آ گئی ہے اور کہتے ہیں میدان میں جنگ کریں گے یہ تو اپنے آپ کو سیدھا منگوانے کے لیے جانا ہے خودکشی کرنی ہے اور یہ جملے لگتا ہے کہ قیامت تک کہنے والے زندہ رہیں گے کوئی بھی دنیا میں اس طرح کا کام ہوتا ہے کہ خودکشی چند لفنگے لوگ کھڑے ہو گئے چند ایسے لوگ کھڑے ہو گئے تو ت نے تو کچھ بھی نہ کیا تجھے کیا حق پہنچتا ہے تبصرہ کرنے کا یہ تبصرہ کرنے لگے ایک طرف ساری دنیا اور دوسری طرح یہ مٹھی بھر لوگ کیا کریں گے لو نعلم القتال نظم چلو واپس جب انہوں نے ترغیب دینی شروع کی تو دو جماعتیں جو پکے ایمان والے تھے ان کے قدم بھی کچھ ڈگمگا گئے اور کچھ پیچھے ہٹنے کی سوچنے لگے لیکن اللہ ان کا دوست تھا اللہ نے ان کے قدموں کو جما دیا اور صحابہ نے ان کو غیرت دلائی اور ان کو ایمان یاد دلوایا کہ کا ان کی باتوں میں آتے ہوں اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے یہاں تک غزوہ عہد کا تذکرہ اب آ گیا غزوہ بدر کا عہد میں تم سمجھتے ہو کہ تمہیں شکست ہوئی مگر کیوں ہوئی یہ تو دیکھو بدر میں جب پروردگار تمہاری مدد کر چکا تھا تو عہد میں کیوں نہیں کی اس غلطی کو سمجھو اور یہ صحابہ کے ساتھ پیش آیا اصل میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتانا ہے کہ فتح و شکست کس طرح ملتی ہے یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے نہ ظاہری اسباب سے فتح ہے نہ ظاہری اسباب سے شکست ہے لقد نصرکم اللہ یقیناً اللہ تمہاری مدد کر چکا بھی بدر بدر کے میدان میں اذلہ حالانکہ اس وقت میں تم اذلہ تن پخت تھے ذلیل نہیں جو اردو والا ترجمہ ہے اذلہ کمزور تھے تمہارے پاس سامان نہیں تھا کتنا سامان تھا آٹھ تلواریں ہے نا چھ تلواریں آٹھ یا اس کا الٹا ہو گیا نہیں آٹھ تلواریں چھ ہیں دو گھوڑے اللہ اکبر کیا سامان ہے جنگ کا اور تین سو تیرہ لوگ نہتے اور کھڑے ہو گئے کسی کے پاس ڈنڈا کسی کے پاس برچھا کسی کے پاس بھالا تلواریں بھی پوری نہیں ہیں زرہیں پوری نہیں ہیں اور مقابلے میں ابو جہر کا لشکر بطرن وریا اکڑتا ہوا لوگوں کو دکھاتا ہوا آج پتا چلے گا کس نے کیا کیا ہے کس نے کس کا دودھ پیا یہ سب کچھ کہتا ہوا لیکن جب ٹکراتا ہے تو پروردگار اس کو شکست سے دو چار کرتا ہے فتق اللہ تو اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کی مدد لانے کا ذریعہ تقوی ہے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو یہ بھی بدر کے لیے یاد کیجئے اس منظر کو تقول جب آپ فرما رہے تھے ایمان والوں سے يَكْفِيَكُمْ کیا تمہارے لیے کافی نہیں آئی کہ تمہاری مدد کرے ربکم تمہارا رب بِسَلَاسَتِ ستیا تین ہزار کے ذریعے سے من الملائکتی فرشتوں میں سے منزلینا جو اتارے ہوئے ہیں ان تین ہزار فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے کیا تمہیں یہ کافی نہیں بلا ہاں ہاں ان تصویروں کافی ہیں اگر تم ڈٹ جاؤ گے وہ تب تک اور تقوا اختیار کرو گے وہ یا تو وہ آئیں گے تمہارے پاس من منفوریم اپنے جوش کے ساتھ یک اکٹھے ہو کر آ جائیں گے ہاضا تو یہ مدد ہوگی اور ایک مدد ہو مدد کرے گا تمہاری رب تمہارا پانچ ہزار من الملائکتی فرشتوں سے مصب مینا جو نشان لگانے والے ہوں گے نشان لگانے والے اس کے کیا مانا ہے بعد نے کہا نشانے درست کرنے والے بعد نے کہا ان کے گھوڑوں پر نشان لگانے والے اور بعد نے کہا کہ یہ اس طرح کہ ان کو علامتیں مقرر تھی کہ کون کس عہدے پر نہیں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھیں یہاں فرمایا تین ہزار فرشتے اور سورہ انفال میں آ رہا ایک ہزار فرشتے اور پھر فرمایا پانچ ہزار فرشتے کیا مطلب ہے اس کا پہلے وعدہ فرمایا ایک ہزار فرشتوں کا کیوں اس لیے کہ دشمن کی تعداد بھی کتنی تھی بدر میں ایک ہزار کہا وہ ایک ہزار ہیں تم تین سو تیرہ ایکسٹرا ہو ایک ہزار تو فرشتے ہی آ رہے ہیں ایمان والوں کے مقابلے میں وہ تین گنا تھے تو فرمایا کہ ان کے مقابلے میں تین گنا فرشتوں کا وعدہ وہ تھے ایک ہزار اور فرشتے کتنے ہو گئے تین ہزار اور اچانک یہ خبر پہنچی کہ کل ابن جابر الفہری کرز اور کرز لیکن زیادہ مشہور کرز کرز ابن جابر الفہری ایک کمک لے کر آ رہا ہے بہت بڑا ایک لشکر لے کر آ رہا ہے اب جہل کا ساتھ دینے کے لیے تو اچانک جب یہ پھیلی تو مسلمانوں میں بھی گھبراہٹ ہوئی کہ اتنا بڑا لشکر آ جائے گا کرز ابن جابر الفہری کا اور یہ گاؤں کے لوگ ہیں بڑے لڑاکے قسم کے پھر کیا بنے گا فرمایا کیا بنے گا پانچ ہزار فرشتے آ جائیں گے اگر قرض بن جابر الفہری آئے گا پانچ ہزار فرشتے آ جائیں گے آنے دو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن قرض بن جابر الفہری نہیں آیا تو پانچ ہزار فرشتے بھی نہیں آئے البتہ ایک ہزار بھی آئے اور تین ہزار بھی آئے اور ایک اور تین کو جوڑ کر چار نہ بنائیے گا اسی میں شامل رکھیے گا تین ہزار فرشتے آئے مدد کے لیے وما جعله الا بشرا لكم اور نہیں بنایا اللہ نے ہو اس کو فرشتوں کے نازل کرنے کو الا بشرا لكم مگر خوشخبری تمہارے لیے ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائے تمہارے دل بھی اس کے ذریعے سے رہی بات یہ کہ فرشتے مددگار ہیں کل کو انہی کو دیوی دیوتا بنائے گا نا نا ومن نہ اور نہیں ہے مدد الا من اللہ مگر اللہ کی طرف سے اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے فرشتے بھیجے ورنہ اس کے بغیر بھی وہ مدد کر سکتا تھا العزیز جو غالب ہے لیکن الحکیم حکمت والا ہے اس کی حکمت کا تقاضہ رہا کہ وہ فرشتوں کو بھیجے کیا یہ فرشتے میں آئے اور انہوں نے جنگ کی ایک طبقہ کہتا ہے اس آیت سے معلوم ہوا جنگ نہیں کی پھر کیا کیا فرشتے صرف ہیلے شیری کرتے تھے کیا بڑے چلو پکڑ لو مارو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی جس کی وجہ سے ہم کل پڑھ چکے کہ کافر ان کو اپنے سے کتنا دیکھ رہے تھے دگنا حالانکہ تھے کتنا تین گنا کم لیکن دگنے نظر آ رہے تھے فرشتوں کی وجہ سے تو فرشتہ اتنا ہی کر رہے تھے لیکن جمہور امت نے کہا کہ نہیں فرشتوں نے جنگ کی اور سورہ انفال کی آیت سے معلوم ہوگا کہ فرشتوں نے جنگ کی اس لیے کہ اللہ وہاں فرماتا ان کو فجری بوفل آنا بدری مِنْهُمْ مرحوم کلّا بنان ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے یہ پوروے ان کے انگلیوں کے سرے کاٹو تاکہ یہ تلوار پکڑ نہ سکیں اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں نے جنگ کی اور عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ ان حضرات کی روایتیں بھی ہیں کہ ہم نے خود فرشتوں کو دیکھا آپ سے پوچھا گیا کہ ایک سوار کو دیکھا اس کے سر کے اوپر سوید پگڑی ہے بڑی دستار گھوڑے پر سوار ہیں اور ایک اچانک آواز آئی ایک دن یا حیزم حیزم آگے بڑھ حیزم آگے بڑھ یہ حیزم کیا تھے فرمایا جبرائیل جس گھوڑے پر سوار تھے اس کا نام حیزم تھا اور اسی کو کہہ رہے تھے آگے بڑھ آگے بڑھ آپ کہیں گے ایک جبرائیل نے انہوں نے لوت کی پوری بستی کو اٹھایا اور اوپر سے نیچے پٹخ دیا فجالنا عالیہ حافظ یہ منظر دیکھا تو یہاں اتنے فرشتے ایک ہزار اور تین ہزار اور پھر پانچ ہزار کی کیا ضرورت ہے قوم لوت سے حضرت لوت علیہ السلام کی امت سے جنگ نہیں کروائی گئی لوت علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں اور اگر ان کے ساتھ کچھ ماننے والے تھے وہ تو واپس پلٹ گئے یہاں ایمان والوں کا دل بڑھانا تھا ان کے ساتھ فرشتے رہیں تاکہ ان کا دل بڑھے اور ان کو اللہ کے وعدوں پر حق الیقین حاصل ہو جائے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا والی تطمئن نبی بھی کل بھی دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں اس لیے فرشتے ان کے ساتھ مل کر جنگ کرتے تھے چنانچہ اگر وہ منظر آ جائے کہ فرشتے نہ بھی ہوں حضرت خالد بن ولید کا میں کل سنا چکا جو انہوں نے ساٹھ کو لے کر کے ساٹھ ہزار کا مقابلہ کیا ہمارے پاس ظاہری طور پر کوئی روایت نہیں فرشتے اس دن آئے تھے ان کی مدد کے لیے لیکن بن چکا تھا ایمان دیکھ چکے تھے فرشتوں کو اب ضرورت نہیں تھی آنے کی لیا تعمیر اللہ کا فارو تاکہ کاٹ دے اللہ تعالیٰ ایک حصہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا او یک ہوں یا ان کو دلیل کرے چنانچہ ستر کٹے یہ ہے ایک حصہ کٹنے والا او یا ان کو ذلیل کرے اور ستر ان کے گرفتار ہوئے فین کلیبو خائبین اور وہ واپس لوٹیں خائبین ہو کر کے کچھ نہ ملا واپس آئے واپس پہنچے مکہ میں مار پڑی کتنے مرے ستر مرے ستر گرفتار ہوئے کتنے تھے مارنے والے تین سو تیرہ کتنی توپیں لے کر آئے تھے کہاں آٹھ تلواریں زرے کتنی تھی چھ زیرے گھوڑے کتنے تھے کہا دو ہی گھوڑے مقداد ابن اسود کے پاس اور زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ کے پاس دو گھوڑے کی مار پڑی یہ رسوائی انشاءاللہ سورہ انفال میں آ رہا ہے اس میں کیا کیا حکمتیں تھیں وہاں بتایا جائے گا ابھی پیچھے آیا تھا سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے کہ جنگ کرو ولا تاقدو مگر حد سے تجاوز مت کرو وہ دوسرے ہیں جو کہتے ہیں جنگ میں سب کچھ جائز ہے ہم کہتے ہیں جنگ میں کچھ بھی جائز نہیں صرف جنگ ہی جائز ہے اور انہی کے ساتھ جائز ہے جو جنگ کرنے آئے یہاں ایک اور مسئلہ پیش آ گیا جس سے جنگ ہوتی ہے اس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے جس کو دیکھتا ہے کہ ہمارے بھائیوں کو کاٹ رہا ہے پھر آدمی سجدوں میں پڑھ پڑھ کر اس کے لیے بدوائیں کرتا ہے کیسے کرتا ہے آج کی ضرورت نہیں مسلمانوں کو دیکھ لو نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج ایک کبھی نماز پڑھ لی تو پھر خود دعائیں کرے گا اور امام صاحب کو کہے گا امام صاحب میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہہ جائیے گا خدا امریکہ کا گھر کر دے روس کا بھی کر دینا اور جرمن والوں کو بھی مارنا برطانیہ والوں کو بھی گھر کر دینا ایسے کرنا جیسے خدا کو آڈر دیتا جا رہا ہے یہ بھی کر دینا وہ بھی اور پھر نام لے لے کر کے بد دعائیں کرے گا قرآن پر لانا اس کو ایمان ہی نصیب نہ یا ایسا ہی مرے میں نہیں اس کسی کو ایمان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے پاس ماہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے وہ مالک الملک ہے جو تاتاریوں کو ایمان نصیب کرتا ہے اور پھر آٹھ سو سال تک ان کو کعبے کا امام بنا دیتا ہے یہاں یہی واقعہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا بخاری کی روایت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے حارث ابن ہشام سہیل ابن عمر اور صفوان ابن امیہ تین کا نام لے کر کے آپ نے لانت فرمائی اللہ ان پر لانت فرما یہ کیسے پلان بناتے ہیں جنگ کے کیسی ترتیبیں بناتے ہیں اور کس طرح تیرے نبی کو زخمی کرتے ہیں اس پر آیت نازل ہوئی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم من شعی معاملے میں نہیں ہے تیرے لیے ان کچھ بھی ایمان کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا کون توبہ کرے گا یہ اختیار آپ کا نہیں او یتوب علیہم او بمن حتا یہاں تک کہ پروردگار ان کی توبہ قبول فرمائے او یعذبہم یہاں تک کہ پروردگار ان کو سزا دے چاہے سزا دے چاہے ان کی توبہ قبول فرمائے یہ اللہ کا اختیار ہے کس کو ایمان کی توفیق دے گا آپ یہ دعا نہیں کر سکتے کہ آپ لانت ہو اور کفر پر مر جائیں فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ بے شک ظالم ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے البتہ ایمان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ اللہ کے اختیار میں ہے چنانچہ خالد کے لیے تو آپ نے دعا نہیں کی تھی ایمان نصیب ہوا ابو سفیان کو ایمان نصیب ہوا اکرما کو ایمان نصیب ہوا اور وہ وہ کارنامے انجام دیے کہ شاید چشم فلک نے کبھی نہ دیکھے ہوں کبھی اس دھرتی کے سطح پر ایسے کارنامے کسی سے انجام نہ دیے گئے ہوں جو ان حضرات نے انجام دیے اور رہے یہ تین حضرات ان تینوں کو بھی ایمان نصیب ہوا سہیل بن امر تو وہ ہیں جو سلح حدیبیہ میں آئے تھے انہی کے ذریعے سے اللہ نے معاملے کو آسان کیا حارث ابن ہشام یہ کون ہے ابو جہل کا بھائی اکرما کا چاچا جنگ قادسیہ میں حضرت خالد نے دیکھا کہ اکرما پیدل چل رہے ہیں حضرت خالد نے کہا اکرما بہت بڑا لشکر ہے دشمن کا چاروں طرف دیکھ دشمن ہی دشمن ہے کہیں گھیرے میں نہ آ جائیں پیدل مت چلو سوار چلو کہنے لگے خالد تم مجھ سے پہلے ایمان لائے تم سے اللہ نے بڑے کام لیے آج یہاں سے واپس جانے کو دل نہیں کر رہا ہے آج یہی کچھ کرنے کا دل کہتا ہے حضرت خان بھی خاموش رہے اس کے بعد اعلان کیا قوم ہے جو میرے ہاتھ پر موت پر بیت کرے جو یہاں سے واپس نہیں جانا چاہے گا آخری دم تک جنگ کرے گا چار سو لوگوں نے موت ان کے ہاتھ پر موت پہ بیت کی موت پہ بیت یہ تبریہ کے مقام پر کے قریب جنگ ہوئی تھی جہاں وہ یاجوج اور ماجوج کے لیے آیا کہ وہ بحیرہ صبریہ کا پانی پی کر کے ختم کر دیں گے سب سے پہلے ہشام نے ان کے ہاتھ پر بیٹھ کی سب سے پہلے وہ حارث ابن ہشام ہشام کہہ دیا ابن ہشام نے حارث نے سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کی چاچے نے اللہ نے ان کو بھی ایمان نصیب کیا اور پھر ان چار سو نے کیا قربانی دی اللہ اکبر تیس کلو میٹر تک سوائے لاشوں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا رومی اس دن قسم کھا کر کے آئے تھے کہ آج مکہ اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ ملا ملا دیں گے آج ان کو صفح ہستی سے مٹا دیں گے لیکن خدا نے ان کو یہیں سے رسوا کر کے واپس کیا لئی سلا من العمری شعی آپ کے لیے معاملے میں اختیار نہیں یہاں تک کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے یا ان کو عذاب دے بے شک ہیں تو وہ ظالم اور لہٰذ سماواتی و معافی لا اس بات کو بھی آپ کہیں گے گفتگا در حدیث دیگراں دیگر آپ کو کہا گیا بات پیش آئی امت کو سمجھایا گیا اس جن جلاہٹ میں آدمی مبتلا ہو جائے اس ٹینشن میں مبتلا ہو جائے اور یوں باتیں کرنے لگ جائے اور پھر وہ نہ کرنا نہ دھرنا خالی بیٹھ کے بدوائیں کرتا رہے اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے بخشتا ہے جس کی بخشش کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ غفور اور اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ان پر کرم کرے ان کو ایمان کی توفیق عطا کرے اور ان کے پچھلے گناہ سارے معاف فرمائے اور ویسا ہی ہو گیا صدق اللہ العظیم میں نے تھوڑا زیادہ پڑھایا اس لیے کہ آپ لوگ لیٹ آئے تھے